النساء اور اس کے بعد ہے سورت معدہ یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ احکام شریعت پر مشتمل ہیں اور دونوں کے مضامین کسی قدر آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں ظاہر ہے ایک کے بعد دوسری ہے تو مضمون تو ملے ہوئے ہیں ہی لیکن بہت زیادہ مناسبت بھی آپ کو ملے گی سورت النساء کے نزول کا زمانہ بھی وہی سورہ عال عمران کے آس پاس کا ہے تین یا چار ہجری کا لیکن اس میں کثرت کے ساتھ انسانوں کے آپس کے معاملات اور حق اور حقوق اللہ بیان کیے گئے شریعت کے احکام بیان کیے گئے لیکن یہود و نصارہ سے پھر خطاب کیا گیا ایمان والوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اسی طرح کے احکام ان کو بھی دیے تھے مگر وہ اس پر عمل کرنے میں ناکام ہوئے اور منافقین کا ذکر کثرت کے ساتھ اس صورت میں آئے گا بطور خاص اس لیے کہ شریعت کے احکام ان پر بہت گراں گزرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان احکام کو ٹال دیا جائے اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کریں اور کام غیر مسلموں جیسے کریں سورہ بقرہ کے اندر منافقین کا تذکرہ تھا مگر کہیں پر لفظ نفاق نہیں آیا تھا اشارے میں باتیں ہوں ابتدائی بیان تھا سورہ آل عمران کے اندر ایک دو مقام پر ذکر آیا لیکن اس صورت کے اندر کثرت سے اس کا ذکر آئے گا اور انہوں نے منافقت کیوں اختیار کی اس کو بیان کیا جائے گا یہ تلخیص ہوئی تفصیل مضامین کی اس طرح ہے کہ انسانوں میں دو طبقے ہیں کچھ پست و کمزور اور کچھ طاقتور و بلند و بالا اس کے شروع میں ہی کمزور طبقے کا تذکرہ ہے اس پر دوسرے بالا دست طبقے کو ترس اور رحم کرنے کے لیے کہا گیا ہے پھر ان کے تفصیل سے احکام بیان ہوئے ہیں یتیموں کے احکام اور یتیموں میں سے بھی یتیم بچیوں کے احکام اور یتیموں اور یتیم بچیوں پر ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا اس کے تفصیلی احکام اس کے بعد انسانی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے احکام دیے گئے اور ان عورتوں کی تفصیل بتائی گئی جن سے نکاح کرنا درست ہے پھر میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ کس طرح وہ اپنی زندگی کو چلتی پھرتی جنت بنا سکتے ہیں اور پھر پاکی کے احکام اور نماز کے احکام اور پھر تفصیل کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے احکام اس ضمن میں قتل خطا ہو جائیں اس کے احکام بیان ہوئے آپ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں نماز پڑھنا ہے سفر میں نماز پڑھیں گے تو سفر کی نماز کے احکام بیان ہوں گے سفر میں کس طرح نماز پڑھی جائے میدان جنگ کے اندر ایمان والوں کو اپنے ہتھیاروں سے کس طرح ہوشیار رہنا ہے اس کے احکام اور منافقوں کی منافقت سے کس طرح ہوشیار رہنا ہے اس کے احکام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربکم بات شروع ہوئی یا اے ساری دنیا کے لوگوں اور سورت المائدہ میں فرمایا جائے گا یا من یہ میں پیچھے عرض کر چکا کہ پہلے عمومی خطاب ہوتا ہے اور اس کے بعد خصوصی خطاب ہوتا ہے گویا جس خطاب کی ابتدا یہاں سے ہوئی تکمیل اس کی صورت المائدہ میں یا ہے آمنو ساری دنیا کے لوگوں اتقو ربکم ڈرو اپنے رب سے اپنے پالنے والے سے وراثت کے احکام ہوں گے ایک دوسرے کو اس کا حق دینے کا حکم ہوگا آدمی کا مزاج لالچی وہ سوچتا ہے کہ پھر گزارا کیسے ہوگا کہا اپنے رب سے ڈرو جو تمہارا پالنے والا ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اس سے ڈر کر کے اس کے حکموں پر عمل کرو وہ خود تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا کون ہے رب الذي خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا جو پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہاری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا من نفس واحدہ ایک ہی جان سے پیدا کیا ایک انسان پیدا کیا اور اس سے پھر ساری انسانیت کا یہ طبقہ کھڑا کیا دنیا بھر کے اندر انسان وخلق خلا کا منہا اور طریقہ یہ ہوا کہ اسی ایک جان سے پیدا کیا زوجہا اس کے جوڑے کو اس کی بیوی کو اسی سے ایک حصہ لیا گیا اس کی دائیں پسلی سے بائیں پسلی سے ایک حصہ لیا گیا اور پھر اس سے اس کے لیے جوڑا بنایا گیا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا اور پھیلا دیا اس نے ان دونوں سے رجالم کثیرہ بہت سارے مرد دنیا بھر کے اندر دیکھو آج مختلف گولیاں دیکھ کر انسانوں کی مختلف کلر دیکھ کر انسانوں کے مختلف شکل و حیات دیکھ کر انسانوں کی کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہوں گے لیکن یقینی طور پر ایک ہی باپ کی اولاد تھے پھر کس طرح ان کی زبانیں مختلف ہوتی چلی گئیں اور کس طرح ان کے رنگ اور کلر مختلف ہوتے چلے گئے یہ تو تحقیق کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کیا اللہ کی قدرت ہے ہر انسان کو نئی آواز ہر انسان کو نیا ڈھانچہ ہر انسان کو نیا کلر اور ہر انسان کو نیا سٹائل ہر ایک چیز اس کو نئی ملتی ہے اندر کا نظام ایک جیسا رکھا گیا باہر کا نظام سب کا مختلف ہے آگے یہ مضمون ایک مقام پر آئے گا وہاں عرض کروں گا اندر کا نظام ایک جیسا یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں اگر اندر کا نظام بھی اسی طرح بدلتا رہے جس طرح باہر کا ہے تو ساری ڈاکٹری فیل ہو جائے باہر کا نظام بدلتا ہے آواز کا انداز بدلتا ہے آج تک دو انسان نہیں پیدا ہوئے کہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہو وہ بدل مار جالم کثیرہ اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سارے مرد و نشان اور بہت ساری عورتیں اللہ اور ڈرو اللہ سے جب تک اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو جو آنے والے حقوق ہیں جو آنے والے احکام ہیں وہ نہیں ادا کیے جائیں گے اللہ بھی تسا اس اللہ سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو تسا الونا تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بھی اس کے ذریعے سے اس کا نام لے کر سوال کرتے ہو اللہ کے لیے یہ کام کر دے اللہ کے لیے کرم کرو والارحام اور رشتہ داریوں سے اس کا تعلق کس سے ہے یہ ذرا مشکل لفظ ہے بعد نے کہا وقت اللہ اللہ سے ڈرو ارحام اسی سے جڑ گیا مانا نکلا اور ڈرو اللہ سے اور ڈرو رشتہ داری کے بارے میں اس رشتہ داری کو توڑنے اور اس کے حقوق کے توڑنے سے ڈرو اور بعد نے کہا کہ بی کے ساتھ یہ جڑے گا اعلیٰ محل ہی عطف ہو جائے گا چونکہ محل نصب کا ہے وہ اللَّهُ اللہ اور ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور ڈرو رشتہ داریوں سے جس کا نام لے کر کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ان اللہ رقیبا بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے لمحہ بلمحہ یہ سوچ کر زندگی گزارو کہ پروردگار ہمیں دیکھ دیکھا ہے اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا ہے اب تفصیل شروع ہو گئی کس طرح کس کے حقوق ادا کرنے سب سے پہلے واطل یما اب اور دے دو یتیموں کو ان کے مال یتیموں کا تھوڑا سا تذکرہ سورت البقرہ میں گزر چکا ہے لوگ شہید ہو رہے تھے اللہ کے راستے میں قربانیاں لگ رہی تھیں ان کے بچے یتیم ہو رہے تھے حقائق سے اسلام نے کبھی نگاہیں نہیں چرائیں ایسے موقع پر کہہ دیا جاتا ہے یہ تینوں کو چھوڑ دو اللہ کے حوالے بہت زیادہ ان کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دی ان کے ساتھ ترس اور کرم کا معاملہ کرنے بلکہ ان کو معاشرے میں عزت اور بلندی کا مقام دینے کی ترغیب دی گئی جن لوگوں کی پرورش میں تھے تو ان کا مال بھی ان کے پاس تھا ان کو حکم ہوا کہ ان کا مال ان کو دے دو وہ آتمتا ماں ہوں اور دے دو یتیموں کو ان کا مال ان کے مال جو تمہارے تحویل میں ہیں وہ امانت ان کی ادا کرو آگے آ رہا ہے کس طرح ادا کرنی ہے یتیمی کی حالت میں بچپن میں نہیں بلکہ تحقیق کرتے رہو کہ کب وہ بلوغت کو پہنچتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں بڑے ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں تب ان کا مال ان کو دو وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ خبیصب اور مت بدلو تم گند کو بتائی بھی اچھے سے اچھا اچھا لیتے رہو اور گندا گندا ان کے کھاتے میں ڈالو یتیم کے پاس کئی چیزیں تھیں برتن تھے بسترا تھا جانور تھے دوسری چیزیں تھیں خراب خراب اس کے کھاتے میں ڈالتے رہے کیونکہ وہ تو ذرا چھوٹا ہے یتیم ہے دیکھ نہیں سکتا اور اچھا اچھا لیتے رہو ایسا نہ کرو ولا کا کم والا ہوں اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو الہ اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے سورت البقرہ میں سوال کیا گیا تھا کہ یہ کے لیے کھانا کیسے بنائیں جواب دیا گیا کہ جو اس کے لیے بہتر ہو وہ کام کرو لیکن کوئی آدمی اس لیے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملائے کہ اس طرح حرف کرنا آسان ہوگا کوئی اعتراض نہیں کرے گا کسی کو شک و شبہ نہیں ہوگا میری بزرگی میں یہ بدترین خیانت ہے ولا کلو أَمْوَالَهُمْ اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو الا اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے انہو کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے ذنب کے معنی بھی گناہ عصیان کے معنی بھی گناہ اور بہت سارے گناہ کے لیے لفظ آئے حوبا بدترین شکل گناہ کی فراڈ اور مکاری کے ساتھ مال کھانا حوبا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ تو یتیم بچے اور بچیوں دونوں کی بات آئی کہ ان کا مال ان کے حوالے کا ہو کچھ لوگوں کے پاس یتیم بچیاں بھی تھیں اور وہ یتیم بچیاں ایسی تھیں کہ ان سے ان کا نکاح بھی درست تھا کسی کے پاس ذات بہن خالہ زاد بہن مامو ذات بہن چچے زاد بہن وہ آگے آ رہا ہے کہ کن سے نکاح کرنا درست ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمان بہنوں سے نکاح کر لیتے ہیں وہاں اس کا جواب دیا جائے گا کہ اگر بہنوں سے نکاح کہتے ہو اس طرح یہ بہن ہیں تو سارے انسان تو ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ساری کی سارے بہنیں ہی تو ہیں پھر نکاح کس سے کیا جائے کوئی ضابطہ بتاؤ کوئی ضابطہ نہیں ان کے پاس قرآن نے ایک ضابطہ بیان کیا آ رہا ہے تو یتیم بچیاں جن کے پاس تھیں ان کو ایک دوسرا حکم دیا گیا کیا کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح تب کرو جب تمہیں اس کا پختہ یقین ہو کہ تم نکاح کر کے ان کے مالوں کو ہڑپ نہیں کرو گے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے اس لیے ان کا کوئی مقدمہ دائر کرنے والا نہیں ہے اس لیے نکاح کرنے کے اس کا مال بھی میرے ہی قبضے میں ہے تو مزید قبضے میں رہ جائے گا وہ بھی کھاتا رہوں گا اور اس کو ستاؤں گا بھی پوچھنے والا کون ہے اس سے ڈرایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو اللہ تقسطو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے پھر یتامہ یتیم بچیوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکریں بھی کھائیں پھر یتامہ کے بارے میں کہ یتیموں کے بارے میں یہاں تو بچے اور بچی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن جو حضرات سلف صالحین کی تفسیروں پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ صحابہ کے ہاں پہنچے امی عائشہ صدیقہ کو دیکھا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر تم یہ تین بچیوں کے بارے میں ڈرو تو پھر کیا کرو فن کی خو ماں پا بلکمسا ماں کا لفظ چیز کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی شخص کے لیے بھی آتا ہے یہاں من کے معنی میں ماں فن کی نکاح کر لو من ماں بمن من ان خواتین سے ان مستورات سے پا بلکم جو تم کو اچھی لگے زندگی نبھانی ہے آنکھ بند کر کے بھی نکاح کرنے کے لیے حقائق سے اسلام نے کبھی نگاہیں نہیں چنائی انسان کی طبیعت ہے ایک دوسرے کی طرف کس کے لیے طبیعت مائل ہوگی جو تم کو اچھی لگے یہ نکاح خوبصورتوں سے کرو بدصورتوں سے کرو نہیں جو اچھی لگے مجنو کو لیلا بہا گئی حالانکہ سب سے کالی تھی فن کی ہوں ماں نکاح کرو جو تم کو اچھی لگے من النسائی دوسری عورتوں میں سے پھر یہ سے نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ انصافی ہو جائے ان کا مال بھی ہڑپ کرتے رہو تو جہنم کا کندہ من جاؤ دوسری عورتوں سے نکاح کرو اور یہ پہلا موقع ہے جس میں شریعت نے قدغن لگائی عربی معاشرے پر عربوں کا معاشرہ کیا تھا ہر آدمی اتنا نکاح کر لے جتنی اس میں سکت ہے کوئی دس بیویوں سے کرے کوئی بیس سے کرے کوئی پچاس سے کرے اور کوئی ساٹھ سے اور ستر سے اور کوئی سو سے ایک ریوڑ جمع کر لے ان کے نہ حقوق ادا ہو رہے ہیں نہ ان کے ساتھ میاں بیوی جیسا سلوک ہو رہا ہے ایسے وقت میں سخت قدغل لگائی کہ زیادہ سے نہیں کتنے سے نکاح کر سکتے ہیں متنا دو دو سے نکاح کر سکتے ہیں دو خواتین سے و اور تین سے کر سکتے ہیں وربا اور چار سے کر سکتے ہیں بعض ٹیڑھے دماغ والوں نے یہاں سے نکالا اٹھارہ عورتوں سے کر سکتے ہیں اور کچھ بیچاروں نے زیادہ کرم فرمایا تو انہوں نے کہا نہیں نو سے کر سکتے ہیں پوچھا کیسے کہا دو دو کتنی ہو گئی چار اور تین تین چھ دس اور ربا چار چار کتنی ہو گئی آٹھ تو دس اور آٹھ اٹھارہ دوسروں نے کہا نہیں یہ زیادتی ہو گئی کم کرو ذرا نو تک لیکن جو مانا امت نے سمجھا اس کا اہل السنہ والجماع نے سمجھا اس کو جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانہ میں کون جائے گا جنت میں آپ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا اہل السنہ والجماع اور یہ الفاظ آپ ہی کے ہیں اور پوچھا گیا اہل السنہ والجماع کون ہیں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جو میرے طریقے پر ہوں گے اور دین کی اس تشریح کو قبول کریں گے جو صحابہ نے کی ہے اور جو اس سے ہٹیں گے فرمایا وہ تو جہنم میں جائیں گے کچھ ہمیشہ کے لیے اور کچھ کچھ دیر رہ کر واپس آ جائیں گے مگر جائیں گے ضرور تو ایک سے کرو دو سے کرو تین سے کرو یا چار سے کرو اس سے زیادہ نہیں لیکن یہ جو تین اور چار کی تعداد بیان ہوئی اس سے ایسے ہی نکاح خِفْتُمْ مَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً بس اگر تم کو ڈر ہو کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے فَوَاحِدَةً پھر ایک ہی سے نکاح کرو اور آگے آ رہا ہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حقیقی اعتدال حقیقی عدل و انصاف کرنے کی تو تم کو طاقت ہی نہیں ہے اس لیے ترغیب دی گئی ایک ہی سے لیکن اگر انسان کے گناہ میں پڑنے کا ڈر ہے ایک بیوی کی وجہ سے کیسے گناہ میں پڑ سکتا ہے وہ عقل سلیم والا خود سمجھ سکتا ہے بیوی امید سے ہے نو مہینے گزر جائیں گے ملاقات نہیں دو سال تک بچے کو دودھ پلائے گی تین سال گزر گئے انسان گناہ میں پڑھ سکتا ہے دو سے نکاح لیکن یہ اس کے لیے جس کو گناہ میں پڑھنا یقینی ہو اور عدل و انصاف کرنے کا بھی اس کو پختہ یقین ہو کہ میں کر لوں گا انصاف ایک زبردست بوجھ ہے ایک زبردست چیلنج ہے جس کو وہ قبول کرتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تم ڈرو کہ اللہ تعدلو تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدتاً پھر ایک ہی سے نکاح کرو او ماں ملکت ایمانکم یا ان سے کر لو ملکت ایمانکم جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ اس زمانے کے اندر بہت سارے خاندان غلام تھے مرد بھی غلام عورت بھی غلام عورت غلام ہوتی تھی ان کو باندھی کہتے ہیں اردو میں لونڈی بھی کہتے ہیں ان سے بھی نکاح ہوتا تھا اس سے پہلے ان کے ساتھ نکاح کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ انسانوں کا تعلق جانوروں سے بدتر تھا جس طرح جانور کے کچھ حقوق سمجھے جاتے ہیں اس سے بھی کم حقوق اس طبقے کے سمجھے شریعت نے اس پر بھی قدغن لگائی ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا اتنا اچھا سلوک کہ صحابہ بے ساختہ بول پڑے گے اسے تو بہتر ہے ان کو آزاد کر دیا جائے فرمایا ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آزاد کیا جائے یہ کہنے کی بات نہیں بالکل ایسا ہوا ایک صحابی نے عرض کیا کہ کتنی مرتبہ معاف کروں اپنے غلاموں کو آپ نے فرمایا کہ سو بار اگر غلطی کریں تو پھر بھی معاف کر انہوں نے عرض کیا میں غصے والا آدمی میرے سے تو معاف نہیں ہوتا ہے میں کبھی ان کی پٹائی کرتا ہوں کبھی گالیاں دیتا ہوں غصے میں فرمایا اس کی بھی بات پرس ہوگی انہوں نے عرض کیا پھر تو بہت مشکل ہے پھر تو ان کو دفائی کر دینا بہتر ہے فرمایا مقصد بھی یہی ہے لیکن جب تک وہ باندھیاں تھیں دنیا میں تب تک حکم آیا او ما ملکت ایمانکم حکم یا ان باندھیوں سے نکاح کرو ان سے نکاح کرنے کے لیے اس لیے اجازت دی آزاد کے بعد کہ آزاد کے مقابلے میں ان کے حقوق ذرا کم ہیں ذرا کم ہیں وہ آ رہا آگے ذالک ادنا اللہ تعولو یہ بات زیادہ نزدیک ہے اس کے اللہ تعولو کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ ایک طرف تم جھک نہ جاؤ یہ زیادہ نزدیک ہے اس بات کے کون سی ایک ہی بیوی سے نکاح کرو زیادہ سے نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف جھک جاؤ اور قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھک گیا ہو تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک سائیڈ ہی نہیں ہوگی ذالک ادنا اللہ تعولو یہ بات زیادہ نزدیک ہے اس کے کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ وہ سد نحلا عورتوں سے نکاح ہوا عربوں کا یہ اپنا رواج بھی تھا اور شریعت نے اس کو بطور حکم دے کر پیش کیا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے وہ کیا کہ بطور خاص عورت کے کو ذاتی طور پر کچھ تحفہ ملنا چاہیے اور وہ اس کا حق ہو جتنا وہ لینا چاہے وہ لے لے جتنا شوہر دے سکتا ہے اتنا وہ مطالبہ کر سکتی ہے یہ اس کے پاس عبادت رہے گا اس نے کہیں اس کو خرچ نہیں کرنا ہے عورت کے کوئی خرچہ اس کے اپنے ذمے نہیں یہاں تک کہ اگر وہ کھر پتی ہے تو بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے شوہر بالکل روڑ پتی اور وہ کروڑ پتی مگر پھر بھی شوہر ہی دے گا بچے اس کے ہیں بیوی کا سب بچا رہے گا اور جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو سب سے پہلے خرچہ اس کے مال میں سے اس کے کفن اور دفن کا نکالا جاتا ہے اور بیوی کا شوہر اگر زندہ ہے تو کفن دفن کا خرچہ بھی شوہر دے گا یہ مال جو اس کو نکاح کے وقت میں ملتا ہے یہ اس کے پاس بچا رہے گا مشکل کے لیے کل جدائی ہو جائے شوہر مر جائے اس میں سے تجارت کرے اور اپنی زندگی نبھائے وات النساء نسا اور دے دو عورتوں کو صدقات ہن ان کے صدقات یعنی ان کے مہر دے دو تم صدقت ان کی جمع صدقات اور مہر کی جمع جمع صدقات ہن ان کے مہر دے دو نحلتن خوشی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ دو تنگ دل ہو کر کے یار یہ بھی بڑی مصیبت ہے نہیں خوشی کے ساتھ دو انہوں نے اپنا نفس تمہیں حوالے کیا تو جو مہر طے ہوا وہ فوراً دے دو فَإِن طِبْنَ لَكُمْ بس اگر وہ خوش ہو جائیں تمہارے لیے ان شی کسی چیز کی طرف سے منہو اس مہر میں سے نفسن دل سے خوش ہو جائیں پکلو تو کھاؤ پھر اس کو ہنی ان مریآ شاہ صاحب کا ترجمہ رچتا پچتا ہنی ان خوشی سے کھاؤ مری ان مثال میں کہ یہ پچ جائے گا یہ پچنے والا پھر کوئی ڈر نہیں اگر وہ دل سے دے رہی ہے لیکن دل سے کب دے گی یہ کیسے پتا چلے بہترین صورت یہ ہے کہ مہر اس کو دے دو اس کے بعد جتنا وہ چاہے واپس دے دے معاف کر دے وہ اس کی مرضی ہے آپ دینا اور تنگ کرتے رہیں اس کو اور مجبور کریں کہ تم معاف کر دے یہ معافی نہیں ہے ولا تو الج اللہ قیام یتیموں کو ان کا مال دے دو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو سال کا بچہ دے دو اس کو مال وہ سارے کا سارا ضائع کر دے نہیں نہیں ولا تو صفحہ اور مت دو تم بے وقوفوں کو اموال ان کے مال اللہ جعل اللہ قیام بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے جس مال کو قیام قائم رہنے کا ذریعہ زندہ رہنے کا ذریعہ زندگی چلانے کا زندگی نبھانے کا ذریعہ وہ مال بیوقوفوں کو یوں ہی اڑانے کے لیے دے دو گے جب تک بچہ یتیم ہے نابالغ ہے مت دو لیکن بچہ بالغ ہونے لگا سمجھدار ہونے لگا تو جب تک اس میں سوج بوجھ نہ آئے تب تک مت دو فقہ کرام نے اس پر بحث کی کہ کب تک نہ دیں بعد نے کہا کہ نہیں بالغ ہونے کے بعد کو دے ہی دیں گے لیکن اکثر فقہ احناف فقہ کہتے ہیں کہ نہیں پچیس سال تک انتظار کیجیے اگر سمجھ آ گئی اس میں تو بہت اچھا اس کے بعد اگر آپ اس بوجھ سے ہونا چاہتے ہیں تو بیت المال والوں کو بیچ میں ڈالو اور ان سے کہو کہ بھئی آپ اس کی پرورش کرو میں اس کا مال اس کے حوالے کر رہا ہوں ورز کو اور روزی دو تم ان کو فیہا اس مال میں سے اس مال میں ان کو کھلاتے پلاتے رہو وقصوہم اور ان کو پہناتے رہو وقولو لہم اور ان سے کہتے رہو قولا معروفا نیکی کی بات وقت الْيَتَامَا حَتَّى ادا بلغم نکاح وقت اور آزماؤ تم الیتاما یتیم بچوں کو حق اذا بلغوا النکاح یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی آزمائش کرنا شروع کرو کہ ان میں سمجھداری آئی کہ نہیں آئی مال کی اہمیت ان کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے پانچ دس روپے دو اس کی یہ چیز لاؤ بیٹے یوں بیچو ایسا کرو ایسا کرو دیکھو اس کو کچھ خرید و فروخت کرنا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں نکاح کو فن آنَسْتُمْ تم من ہم بس اگر تم محسوس کرو دیکھو تو آنس یونس سینا محسوس کرنا دیکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تھی تور پر اس کے لیے بھی آیا آنست نارا میں نے آگ دیکھی ہے فَإِنِّي آنَسْتُمْ فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم دیکھو منہم ان کی طرف سے رشدن سمجھداری فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو پھر حوالے کر دو تم ان کے اموالہم ان کا مال فَادْفَعُوا إِلَى حوالے کر دینا دے دینا دے دو تم ان کو ان کے مال اور کچھ انسانی کمزوریاں جب تک ان کا مال نہیں دیتے ہو ولا تھا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا اور مت کھاؤ تم ہاں ان کے مال اس فضول خرچی کر کے جب تک تمہاری تحویل میں تم نے دیکھا تو دینا ہی پڑے گا چلو جس طرح کس طرح ہو اس کے ساتھ مل کر کے اڑاؤ وہ اور اس ڈر کی وجہ سے این یک برو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے بڑے ہوں گے تو ان کا دینا پڑے گا اس لیے پہلے کھا لو جلدی جلدی ایک اور سوال ایک آدمی کی پرورش میں یہ تین بچے ہیں اب بیچارے کا اپنا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے اور کئی یتیم بچوں کی پرورش کر رہا ہے تو ایسے وقت میں وہ اپنا خرچہ کیا نکال سکتا ہے قرآن پاک نے کہا یہ مسئلہ تمہارے حوالے اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا گزارا ان سے خرچہ لیے بغیر بھی چل سکتا ہے تو تمہارے لیے لینا درست نہیں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں اور اگر ہم ان سے خرچہ نہیں لیں گے تو گاڑی نہیں چل سکے گی تو پھر تم ان سے لے سکتے ہو وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا نیم اور جو کوئی مالدار ہو فَلْيَسْتَعْفِفْ چاہیے کہ وہ بچے استعف کو بچنا استعفف چاہیے کہ وہ بچیں ومن کان فقیرا اور جو کوئی ہو غریب جو کوئی ہو فقیر بہت غریب فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ ہمارے یہاں خام خام مشہور ہو گیا اللہ کے نیک بندوں کے لیے فقیر ولی کے لیے فقیر فقیر کے معنی بھیکاری فقیر کے معنی جس کے پاس کچھ نہ ہو ومن کا نفتیرا اور جو کوئی فقیر ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو فلیا کل بل چاہیے کہ وہ کھا لے نیکی کے معروف طریقے سے نیکی کے طریقے سے اس طریقے سے جو ایمان والوں میں پہچانا ہوا ہے جس کو نیکی کا طریقہ کہا جائے اس کو کہا جائے کہ اس نے مناسب تنخواہ لی ہے زیادہ نہیں لیا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ایک اور ادب سیکھو جب تم ان کو ان کے مال دو ان کے مال ان کے حوالے کرو فَإِذَا دَفَعْتُمْ تو جب حوالے کرو تم إِلَيْهِمْ ان کے اموالہم ان کے مال فَأَشْهِدُ عَلَيْهِمْ تو ان کے خلاف گواہ کھڑے کر لو اس بات پر کہ تم نے ان کا مال ان کو دے دیا ہے یتیم ہے کل بڑا ہوگا لوگ اس کو بہکائیں گے کہ تیرا مال اتنا تھوڑا تھا آدھا تو کھا گیا یہ دیا کہاں ہے اور اس کو بھی نہیں یاد رہے گا ایسے وقت میں تحریر بھی بناؤ اور گواہ بھی کھڑے کرو کہ اتنا اتنا اتنا اتنا رائی پائی سب کچھ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے کیا آدھام سکھائے اللہ اکبر فریدہ دفاع کو ملے تو جب حوالے کرو تم ان کے ان کے مال تو گواہ بنا لو تم ان پر وکفا بلاہ حسیبا اللہ اکبر ایک آدمی نے گواہ بنایا ایک نہیں کئی سارے اور گواہوں کو بھی چٹکی چٹکی مل گئی تو انہوں نے کہا ہاں جناب بالکل سب حوالے کر دیا تھا اور حوالے آدھا بھی نہیں کیا تھا اندر سے دل سے کھوٹا ہے فرمایا اللہ سے کہاں چکے گا وہ کفا بلّہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے وہ خود لے گا حساب کر یہاں جو کچھ کرتا ہے آ جائے گا اس کے پاس وہ کفا بلّہ حسیبا اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد انصاف کے ساتھ تقسیم ہو اور اس طرح تقسیم ہو جس طرح پروردگار کہہ رہا ہے یہ کہنا بڑا مشکل کر کہنا بڑا آسان کرنا بڑا مشکل جس معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد جائیداد اس کو ملے گی جو طاقت والا ہوگا چھوٹے کے تین بچوں کو کہا یہ کیا کریں گے قوم کی دفاع جوان ہو سکتا ہے ہمت والا اس کو ملے گا مال تو کہا عورت کو کہا عورت نے کیا کرنا کیا اس نے جنگ لڑنی ہے صرف لڑکے کو ملے گا اور شوہر مر گیا تو کیا بیوی کو ملے گا کہا بیوی کو دھکے ملیں گے جائیداد تو اس کے بھائیوں کو اور بیٹوں کو ملے گی اور بیوی مر جائے تو شوہر کو ملے گا اور اس کے ماں باپ کو اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا اس لیے شریعت نے تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ انسانوں کو اعتدال پر لایا ہم سور بقرہ میں پڑھ چکے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ مرنے والے تو دنیا سے جا رہا ہے وسیعت کر کے مر خاص طور سے اس کمزور طبقے کے لیے جس کو تیرے بعد کسی نے دینا نہیں ہے وہاں سب سے پہلا لفظ کس کا ہے ماں باپ کے لیے وصیت کر اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے بوڑھے ماں باپ ہیں جائیداد پر قبضے اور کر لیں گے اور ماں باپ کے لیے صرف دھکے رہ جائیں گے ایسے میں ان کے لیے وسیعت کر کے مر وہ ایک وقت تک رہا یہ دوسرا حکم نازل ہوا کہ اس بات کو تسلیم کرو کہ جائیداد میں حصہ ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی خاص طور سے عورتوں کو جائیداد دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے لرد جار نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے مما اس میں سے ترک الوالدان جو چھوڑا ہے ماں باپ نے والاقربون اور دوسرے رشتہ داروں نے مردوں کو بھی حصہ ملے گا وللنسائی اور عورتوں کے لیے نصیب ان حصہ ہے مما ترک الوالدان اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے والاقربون اور رشتہ داروں نے کتنا جائیداد میں حصہ زیادہ ہوگی تو مل جائے گا عورتوں کو بھی لیکن اگر ہوئی تھوڑی سی جائیداد تو کیا اس میں سے بھی ملے گا مما قل منه او اوکسورا مما اس میں سے قل جو بالکل تھوڑی ہو او کسورا یا زیادہ ہو جائیداد زیادہ ہو تو تب بھی عورتوں کا حصہ ہے جائیداد کم ہو تو تب بھی عورتوں کا حصہ ہے کتنا حصہ ہے نصیبم مفروضا طے کیا ہوا حصہ ہے فرض کیا ہوا حصہ ہے مقرر کیا ہوا حصہ ہے وہ کب مقرر کیا جائے گا کہا ذہن تو بناؤ ٹھہرو ابھی بتاتا ہوں وہ حصہ کب مقرر ہوگا ابھی آ رہا ہے آگے پہلے ذہن بنایا جا رہا ہے سورہ عالی عمران کو اور اس کو جوڑیں میں یہ بات بھول گیا عرض کرنا کہ ان دو صورتوں میں کیا جوڑ ہے زبردست جوڑ ہے وہاں تقوی کے اوپر بات ختم ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ اگلی صورت میں یا ایوہ الناس اتقوا اللہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے تقوی سے بات ختم ہوئی تقوی سے شروع کر لیں مضمون کے اعتبار سے کتنا ملتا ہے وہاں احکام کو بیان نہیں کیا گیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو صرف سود کو بیان کیا گیا باقی صرف تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہو اس میں بتایا گیا کہ یہ یہ احکام ہیں ان پر عمل کرو اور وہاں کہا گیا تھا کہ جو نیکی کرے گا مرد اس کو بھی ثواب ملے گا اور نیکی کرے گی عورت اس کو بھی ثواب ملے گا من بعض تم آپس میں ایک دوسرے کے حصے ہو مرد کو ثواب ملے اور عورت کو نہ ملے مرد جنت میں جائے اور عورت نہ جنت میں جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہجرت کرے جو اللہ کے راستے میں قربانیاں کرے چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کو حصہ نہیں ملے گا من من ذکر او چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہاں بتایا تھا نیکی میں حصہ ہے یہاں بتایا جائیداد میں بھی حصہ کیا دیکھیے جوڑ ہے قسمت اور مال کی محبت کو نکالا جا رہا ہے جب تک مال کی محبت نہیں نکلے گی تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے اور حصہ دیں گے ایک اور ادب سکھایا گیا جائیداد تقسیم ہونے لگی کچھ یتیم آ گئے مسکین آ گئے غریب آ گئے رشتے دار بھی آ گئے وہ بھی آ کے دیکھ رہے کہ جائیداد بٹ رہی ہے ماشاء اللہ پیسے بٹ رہے ہیں ایسے وقت میں آدمی کی کمزور طبیعت اندر سے غصہ کرے گی اچھا دیکھو یہ موقع ہے آنے کا ہم بھائی ہیں آپس میں جائیداد بانٹ رہے ہیں ایسے وقت میں آ کے جھانک رہے ہیں رال ٹپکا رہے ہیں اور میں نہیں ایسے وقت میں اگر تو یہ کہہ رہا ہے تو تیرے اندر ہی کمزوری ہے اگر کوئی غریب یتیم مسکین اور رشتہ دار آ گیا ہے فرض کو ہم تو اس میں سے ان کو بھی کچھ کھلا دو کچھ نہ کچھ دے دو نہیں کہتے ہیں کہ اتنا دو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دو بسا اوقات آدمی سوچتا ہے کہ یہ بد اخلاق انسان ہے لیکن حقیقت میں وہی بد اخلاق ہوتا ہے میرے پاس ایک مقدمہ آیا ذہن میں بات آ گئی ایک جگہ گوشت تیار کرنے والوں کی دکان ہے کہ وہاں ایک نئے آدمی نے دکان کھول لی تو پرانی دکان والے میرے پاس آئے اور مجھے کہنا لگے مفتی صاحب فتوا دیجیے ایک جگہ ہماری دکانیں تھی آٹھ دکانیں ہماری ایک بد بخت کہیں بھی کھول سکتا تھا زبردستی پنگے کرتا اور وہیں آ کر دکان کھولی اس نے ایسے آدمی کو برادری سے الگ کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے آپ فتوا دیجیے کہ ایسے آدمی کا بائی کاٹ کیا جائے نہ اس سے کوئی گوشت خریدے نہ اس سے کوئی اسلام دعا کرے کیسا بد بخت آدمی ہے ادھر ہی آ کر کے کھولتا ہے میں نے کہا لاؤ میں فتوا دیتا ہوں مگر میں یہ دوں گا کہ یہ جو آٹھ لوگ تھے آج تک ان کو لوگ مسلمان سمجھتے رہے اس لیے ان کا ذبیحہ حلال سمجھتے رہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اب معلوم ہوا کہ ان کا ایمان تو دکان پر ہے تو ان کا ذبیحہ کہاں حلال ہوگا اچھا مفتی صاحب السلام علیکم بعد میں ملاقات کریں گے جی، آدمی سوچ رہا ہے کہ یہ بد اخلاق ہے کہا تو بد اخلاق ہے قسمت اور جب آ جائیں تقسیم کرنے کے وقت میں کبھی کبھی مصدر کے اندر توقیق کے معنی چھپے ہوتے ہیں ول القربا رشتہ دار آ جائیں ولیتاما یتیم آ جائیں والمساکین غریب لوگ آ جائیں فرزقوہم کو تو کھلا دو ان کو اس میں سے دے دو ان کو اس میں سے من اس میں سے کچھ دے دو جتنا دینا چاہو وہ پولو لہم قولم اور کہو ان سے قولا معروفہ نیکی کی بات غصہ آئے گا کھڑے ہو جاؤ یہاں بیٹھو نہیں بھلی بات کہو ان سے کہو مثلا جائیداد میں ایک بچہ یتیم بھی ہے بڑوں کو اس میں خیرات کرنے کا پتہ حق نہیں ایک دمڑی حق نہیں خرچ کر سکتے جب تک وہ چھوٹا بچہ یتیم ہے آپ کو اس سے اجازت لے لیں گے چھوٹے کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے وقت میں ان کو کہو کہ بھائی آپ کو دینا چاہتے تھے لیکن چونکہ جائیداد میں ایک بالکل چھوٹا بچہ ہے اس لیے ہم نہیں دے سکتے ہیں برائے کرم آپ تشریف لے جائیں یا یوں کہہ دو کہ بھائی میں مشترک جائیداد میں سے دے نہیں سکتا لیکن میرا حصہ مجھے الگ ملنے دو اگر مل گیا تو اس میں سے تھوڑا بہت آپ کو بھی دے دوں گا خالی ہاتھ میں واپس کروں گا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ہائے ہائے جو لوگ یتیموں کا حق کھاتے تھے ان کی نبز پر ہیں ان کی رگ کو پکڑا گیا کمزور رگ کو فرمایا ذرا تصور کی نگاہوں سے دیکھو آج یہ مرا ہے اگر تم مرے ہوتے اور تمہارے پیچھے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے رہے ہوتے اور پھر تم کو پتا چلتا کہ تمہارے بچوں پر نے قبضہ کیا ان کو غلام بنا لیا اور تمہارے مال کو کھا گئے تو تمہارے دل پر کیا گزرتا جب اپنے لیے نہیں برداشت کرتے ہو تو دوسروں کا مال کیوں ہڑپ کر رہے ہو ول یکشا چاہیے کہ ڈرے اللہ دینا وہ لوگ تارا کو اگر وہ چھوڑتے من خلفی ہم اپنے پیچھے ضروریتن اولاد ضیافن کمزور خافو علیہم تو وہ ان پر ڈرتے چلو مرو نہیں مرنے سے پہلے ذرا تصور کرو موت کے وقت میں تمہارے دل میں کیا جذبات ہوں گے ہائے میرے بچے آئے میرے بچوں کا کیا بنے گا حالانکہ تو اپنا سوچ تیرا کیا بنے گا لیکن آدمی کی کمزوری ہے وہ یہ بار بار پلٹ کر بچوں کی طرف دیکھتا ہم سب بہتے رہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتا فل اللہ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو ولی قَوْلًا قول سدیدہ اور چاہیے کہ وہ کہیں قول سدیدہ درست بات فیصلہ کن بات دو ٹوک بات کہیں یہ لگی لپٹی باتیں نہ کریں جائیداد بانٹنی ہے کوئی چھوٹا کام نہیں ہے یتیم مانگ نہیں سکتا ہے ہر ایک کے منہ میں پانی آتا ہے کہ کسی طرح تھوڑا سا ادھر ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا میری اور آپ کی زمین جوڑ کر اکٹھی ہو ہم دونوں کا جوڑ ہو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ غلطی سے پیچھے ہٹ گئے آپ ہمیشہ آگے بڑھیں گے اور میں غلطی سے کبھی پیچھے ہٹوں گا نا ہر سال ایک دو انچ ایک دو انچ آگے بڑھتا جاؤں گا پیچھے نہیں یہ کمزوریاں ہیں انسانوں کی حالانکہ پیچھے ہٹنا چاہیے تھا اپنا حصہ چھوڑو مگر آگے بڑھے گا تو یتیموں کو ان کا حصہ دے دیا جائے ہاں، لوگ راضی ہو جائیں اس کے لیے آسان بات نہیں ہے اس کے لیے پھر ڈانٹا گیا آخر میں ان اموال اليتامى بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم ظلم کے ساتھ انما ياكلون في بطونهم نارا بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو وہ آگ بھر رہے ہیں اور شاہ صاحب کے متعلق مطابق قیامت کے دن یہی سزا ہوگی کہ جہنم کے انگارے کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے پیٹ بھرے گا پھر کھائیں گے پھر کھائیں گے بس یس لو اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ تین بچوں کے مال کو کھانا جرم ہے یہ سب کہتے ہیں لیکن کہنے والوں نے کہا کہ سوچ کے اعتبار سے انسان موحد بن سکتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے بدعتوں کو اور رسم و رواج کو چھوڑ دو یہ آسان کام نہیں ہے بڑے دعوے دار ہیں ہم بڑے توحیدی ہیں اے شیخ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہوا میں نے دیکھا سب لنگوٹا کس کے دوڑ پڑے اخبار اور پھر وہاں ہنگامہ ہوا اور کیا کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے تو سب لوگ پہنچے اور سب جماعتوں نے اعلان کیا رسم چہروں کے لیے جا رہے ہیں گلانی صاحب بھی پہنچے فلانے بھی پہنچے فلانے بھی پہنچے ایک دو کو میں نے کہا حضرت آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ بدت ہے <laughs> کہنے لگے کیا مقصد تو یہ تھا نا کچھ لوگ جمع ہو جائیں میں نے کہا انشاءاللہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ آپ بھی بدعتوں کو فروغ دینے میں شامل ہوئے بدعتوں سے انسان اپنا پیچھا چھڑا لے رسم و رواج سے یہ آسان کام نہیں لیکن بدتیں بدت ہی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو البتہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے دس بچے ہیں نو بالکل بالغ ایک بالکل چھوٹا ہے نو کے نو کو مشترک جائیداد میں سے ایک دانہ خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر سب ملا اور مولوی چاروں میں اور پنجوں میں اور ششوں میں ساتویں میں اور چالیسویں اور برسی میں موٹے موٹے پیٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں اس مال کو مولانا سرفراز خان صاحب سے ہم نے سنا وہ فرماتے جہنم کے انگارے نہیں حرام کھا رہے حرام اور پھر جو فرمایا خنزیر کھا رہے ہیں بالکل اسی طرح کا حرام جس طرح وہ کھاتے ہیں اور کسی کا اس پہ اختلاف نہیں کسی جماعت کا بھی یہ کا مال کھانا خیرات کے نام پر اور ثواب کے نام پر جا کے کھا رہے ہیں بالکل حرام ہے قطن نہیں کھا سکتے ہیں ہاں جائیداد الگ ہو جائے تو بڑوں کو حق ہے آپ کے نہیں چھوٹے سے اجازت لے لیں گے چھوٹے کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں ہے اب آگے وہ آیت جس میں کہا گیا کہ اس کا یہ حصہ ہے کلیجے پر ہیں پتھر رکھ کر کے سنو اس کا یہ حصہ اس کا یہ حصہ اور ایسی انسانی کمزوریوں پر نگاہ ہے ظاہر ہے باری تعالیٰ کا کلام ہے کیوں نہیں نگاہ ہوگا یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تم کو سخت تاکیدی حکم دیتا ہے اوسا یوسی عیسان ان کے من میں حکم دینا نہیں سخت تاکیدی حکم دیتا ہے تم کو اور آگے آ رہا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو ان کو کراس کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کتنی سخت تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے وراثت کا مسئلہ ہے یہ قدر مشکل لیکن زیادہ مشکل اس پر عمل کرنا ہے سمجھنا زیادہ مشکل نہیں اگر یہ سمجھنے کو بھی کہا گیا یہ نصف العلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے علم اٹھے گا اور سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھے گا یہاں تک کہ پورے شہر میں تم کو ایک بھی وراثت کا علم جاننے والا نہیں ملے گا ایک بڈھی ملے گی شہر کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک لوگوں کو پوچھیں گے کسی کو پتہ نہیں ہوگا لوگوں کو کیا علماء کو نہیں پتہ ہوتا ہے یوسیکم اللہ اللہ تم کو سخت تاکیدی حکم دیتا ہے فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے مثل حظ الانثیین ایک آدمی مر گیا اس کے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں تو کتنا حصہ ملے کہا جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو ملے گا دیکھیے با انداز آپ سمجھے یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے اس سے آدھا لڑکی کو ملے گا لیکن چونکہ لڑکی کو ہی تو دیتے نہیں تھے اس لیے کہا لڑکی کو تو ملتا ہے نا جتنا دو لڑکیوں کا حصہ ہے اتنا ایک لڑکے کا ہے لذکری مِثْلُ حَقِّ یہی لڑکے کے لیے ہے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر اب ہمیشہ لڑکے لڑکی اکٹھے ہوں تو لڑکے کو دو مان لو اور لڑکی کو ایک تو فوراً فیصلہ ہو جائے گا مثلا ایک آدمی مرا اور اس کے دو لڑکے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں تو جائیداد کتنے حصوں میں بانٹیں گے چھ میں دو لڑکوں کو مانا ایک لڑکے کے دو ایک لڑکے کے دو چار اور لڑکیوں کے دو دو لڑکیاں ہیں تو چھ حصے بانٹ دو دو دو لڑکوں کو دے دو ایک ایک لڑکی کو دے دو دس لڑکے ہیں پانچ لڑکیاں ہیں جائیداد کتنے میں بٹی یہ مشکل سے جواب دیا اس لیے کہ تصور میں نہیں آتا کہ پندرہ لڑکے لڑکیاں بھی ہو سکتے ہیں ہمارا ایک ساتھی ہے ماشاء اللہ اٹھارہ بھائی ہوں چھ مہینے اور بارہ بھائی اٹھارہ بہن بھائی سگے سب بھی آپ کے پڑوسی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَلَهُنَّ مَا تو اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو حصہ معلوم ہو گیا اگر صرف لڑکا ہو تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا حصہ متعین ہے ان کو دینے کے بعد سارا لڑکے کو مل جائے گا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو فرمایا پھر دیکھو کہ دو یا دو سے زیادہ ہیں کہ ایک ہے اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں فَإِن كُنَّا کننا بس اگر ہوں نِسَاءً عورتیں یعنی لڑکیاں فَوْقَ خسمت دو سے زیادہ صحابہ کے بغیر کون تفسیر سمجھے گا یہاں کا دو سے زیادہ اور آگے آ رہا ہے ایک کا حصہ تو دو کا حصہ کتنا ہے وہ تو بیان ہی نہیں ہوا پھر صحابہ نے فرمایا یہ انداز ہوتا ہے اس کے لیے کہ دو ہوں یا دو سے زیادہ دو کا بھی یہی حصہ ہے اور دو سے زیادہ کا بھی یہی حصہ ہے فلاں سلوسا سا ماں فلاں تو ان کے لیے ہے سلوسا کل مال میں سے دو تہائی ماں ترک کا جو اس نے چھوڑا لڑکیاں دو ہیں اور لڑکا کوئی نہیں سارے مال کے تین حصے کرو اور ان میں سے دو حصے لڑکیوں کو دے دو مثلا تین لاکھ ہیں دو الگ کرو تو لاکھ لاکھ لڑکی کو دے دو ایک لاکھ باقی رشتہ داروں کو ملے گا دس لڑکیاں ہیں فرض کرو تب بھی کل مال کے تین حصے کرو دو حصے لڑکیوں کو دے دو پندرہ لاکھ روپے ہیں تو دس لڑکیاں تھیں ایک ایک لاکھ روپیہ دس لاکھ روپے لڑکیوں کو مل گئے پانچ لاکھ روپیہ دوسرے رشتے داروں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر وہ ایک ہی ہو لڑکی فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے ہے اگر لڑکی اکیلی ہے اور لڑکا کوئی نہیں تو ساری جائیداد کے دو حصے کرو ایک لڑکی کو دے دو آدھا حصہ اور ایک باقی حصہ دوسرے رشتے داروں کو دو کون دوسرے رشتے دار آ رہے ہیں ولی لکل واحد مرنے والا مر گیا بچوں کو تو جائیداد ملی تو بوڑھے بوڑھی کو بھی کچھ ملا فرمایا ہاں ان کو بھی ملا ولی اب ہی اور اس کے ماں باپ کے لیے دونوں ماں ابوین ماں اور باپ دونوں کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اد چھٹا حصہ ہے کل جائیداد کے چھ حصے کرو ایک حصہ ماں کو دے دو ایک حصہ باپ یعنی کہ چھٹے میں دونوں شریک ہیں بلکہ چھٹا چھٹا فرض کرو چھ لاکھ روپے ہیں ایک لاکھ روپیہ ماں کو ایک لاکھ روپے باپ کو ترا کا اس میں سے جو اس نے چھوڑا انسان لہو ولد یہ چھٹا حصہ تب ملے گا جب مرنے والے کی کوئی اولاد ہو لڑکا ہو یا لڑکی پس اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ ورثہ ابواہ اور وارث ہو گئے ہیں اس کے ماں اور باپ فل امی اب ماں اور باپ دونوں وارث ہوئے تو آسان بات ہے یا تو کہتے دونوں کا آدھا آدھا لیکن ظاہر ہے کہ مرد کو ڈبل ملتا ہے تو کہنا تھا کہ باپ کو دو حصے اور ماں کو ایک حصہ اور باپ کو سبھی دیتے تھے مسئلہ بوڑھی کا ہے فل امی الثلث تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ دو دیکھیے کمزوریوں پر نگاہ ہے مسئلہ ہے کہ اس کو نا نظر انداز کیا جائے كَانَ لَهُ اِخْوَا بس اگر مرنے والے کے کچھ بھائی ہیں دو یا دو سے زیادہ بھائی ہیں ایک سے زیادہ بھائی ہیں اور مرنے والے کے بھائی ہیں اور ماں باپ ہیں ایسے وقت میں بھائیوں کو تو حصہ نہیں ملے گا لیکن بھائیوں کا خرچہ کون اٹھائے گا باپ اس لیے ماں کا حصہ تھوڑا کم ہو جائے گا کتنا فلی امی حصہ تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے من بعد سیا لیکن یہ جو چھٹا حصہ یا اوپر کہا تھا لڑکوں کو اتنا لڑکیوں کو اتنا یہ دو کام کرنے کے بعد دیا جائے گا کیا ایک تو سب سے پہلے تو کفن دفن کا خرچہ نکالنا ہے وہ تو نکالنا ہی ہے اس لیے اس کا تذکرہ نہیں اس کے بعد اس کا قرضہ دینا ہے اگر قرضے میں جائیداد چلی گئی تو رشتے داروں کو کچھ نہیں اور اگر قرضے کے بعد بچ گیا تو اس کے بعد اس کی وصیت پوری کرنی ہے اور عرض کر چکا کہ وسیعت زیادہ سے زیادہ کتنے میں ایک تہائی مال میں اس سے زیادہ میں وصیت پوری نہیں کی جائے گی وصیت پوری کرنی وصیت پوری کرنے کے بعد قرضہ دینے کے بعد اب جائیداد تقسیم ہوگی دو چیزیں ہوگی ایک وصیت اور ایک قرضہ پہلے کس کو ادا کریں گے ظاہر ہے پہلے قرضے کو ادا کریں گے لیکن قرآن پاک میں پہلے وسیعت کا ذکر ہے کیوں اس لیے کہ وسیعت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مرنے والے نے کہا مرکز المعارف کو ایک لاکھ روپیہ دینا سنا ایک دو نے کا چپ ٹھیکا تھا دیکھ لیں گے بعد میں اب وہ مرکز المعارف والوں کو تو پتا نہیں کہ ہمیں ایک لاکھ روپیہ لینا ہے اور قرض دار تو چلے جائیں گے لاؤ ہمارا قرضہ اس لیے پہلے وسیعت کو بیان کیا پھر فرضے کو بیان کیا کیا بات ہو کہاں کہاں نظر ہے قرآن کی من بعد وصیت یہ ادا کیا جائے گا اس وسیعت کے بعد یوسی بیہا جس کی وہ وسیعت کرتا ہے مرنے والا او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد یہ جو جائیداد بانٹی والدین کو چھٹا ملا اور لڑکے کو ڈبر اور لڑکی کو سنگل ملا کوئی لڑکی کہے بڑا ظلم ہوا اسی ماں کی میں بیٹی اس کی اسی باپ کی میں بیٹی مجھے آدھا اور بھائی کو ڈبل اور بڑے لوگ کہتے ہیں اس کو کیوں ڈبل ملا اباؤکم و ابناؤکم تمہارے ماں باپ باپ دادا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون تم نہیں جانتے ہو ایہم اقرب لکم نفع کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے تم تو یہ چاہو گے کہ اس کو ملے جس سے نفع زیادہ ملتا ہے تمہیں نہیں معلوم اللہ جانتا ہے اللہ نے جو بانٹا اس کو مانو فریضت من اللہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے تم اس کو مانو ان اللہ کان علیمن کیوں اللہ جاننے والا ہے اور جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے اسی میں اس کی حکمت ہے لڑکے کو ڈبل ملا لڑکے کو اپنا خرچہ خود اٹھانا ہے سسرال والے تو نہیں دیں گے اور میڈم جی آئے گی تو اس کا خرچہ بھی لڑکے نے اٹھانا ہے اور اولاد پیدا ہوگی تو اس کا خرچہ بھی لڑکے نے اٹھانا ہے اور لڑکی اس کو اپنا خرچہ بھی نہیں اٹھانا اور اولاد پیدا ہوگی اس کا خرچہ بھی ان کو نہیں اٹھانا لڑکے کو دعوت ولیمہ کرنی ہے لڑکی کی تو دعوت ولیمہ بھی نہیں ہے جب اس کو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے تو اور پھر یہاں سے بھی دیا گیا ابھی وہاں بھی ملے گا مہر بھی اس کو ملے گا کیا لڑکے کو مہر ملے گا لڑکی کو مہر بھی ملے گا وہاں سے بھی حصہ ملے گا یہاں سے بھی دیا گیا ہے اللہ جانتا ہے اس نے جو کچھ کیا وہ بہتر ہے وَلَكُمْ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ مِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ یہ تو ماں باپ اور اولاد کا حصہ ہوا میڈم جی رخصت ہو گئی کیا شوہر کو بھی حصہ ملے گا فرمایا بالکل ملے گا نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی وہیں انتقال ہو گیا اس کی کچھ جائیداد ہے تب بھی حصہ ملے گا ہر حال میں حصہ ملے گا نصف ما ترک کتنا ملے گا اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما اس میں سے ازواجکم جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے بیوی کا چاہے اس شوہر میں سے چاہے کسی پچھلے شوہر میں سے جو پہلے اس کا نکاح کہیں اگر ہو چکا ہو تو اگر اولاد بالکل نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا فائن کا لَهُنَّ وَلَدْ بس اگر ان کی اولاد ہو فَلَكُمُ عمر تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مگر اس بات کو نہیں بھول مما ترکنا اس میں سے جو وہ عورتیں چھوڑ کر کے مر گئیں مگر اس بات کو نہیں بھولنا کہ یہ جائیداد جو تقسیم ہوگی بیوی کی کب ہوگی پہلے قرضہ اس کا آدھا ہوگا اس کے بعد اس کی وصیت پوری کی جائے گی اس کے بعد میاں کو آدھا ملے گا من بعد وصیت اس وصیت کے بعد یوسینا وصیت کرتی ہیں عورتیں بھی آج ہاں، اس کے بارے میں او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد یہ تو ملا بیوی کے حصے میں سے شوہر کو بیوی کی جائیداد میں سے تو شوہر مر جائے تو بیوی کو کچھ ملے گا بے شمار لوگ کہتے ہیں جی، بیوی نے تو دوسری کا شادی کر لی اب کیا ملے گا شوہر مر جائے بیوی کی رخصتی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو اس کو حصہ ملے گا جائیداد میں رخصتی ہو چکی ہے شوہر مر گیا ہر حال میں ملے گا وہ دوسری جگہ نکاح کر لے تب بھی ملے گا اور اس نے نکاح کیا اور وہاں اولاد بھی پیدا ہو گئی اور ان ظالم رشتہ داروں نے حصہ نہیں بانٹا تھا جب بٹے گا تب اس کو ملے گا ہر حال میں ملے گا کتنا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے ہیں اس میں سے ترک تم جو تم چھوڑ کر جاؤ گے جتنا چھوڑا اس میں سے چوتھا یعنی چار لاکھ میں سے ایک لاکھ علم لکم ولد اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو كَانَ لَكُمْ ولد پس اگر تمہاری کوئی اولاد ہو فلاں پھر ان کو آٹھواں حصہ ملے گا فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ہے آٹھواں مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا مگر یہاں بھی یاد رکھنا کہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد ادائیگی میں قرض مقدم ہے مگر وسیعت کو پہل پیش کیا گیا اس لیے کہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے اب ماں باپ کو بھی حصہ ملا میاں بیوی کو بھی مل گیا اولاد کو بھی مل گیا باقی کون رہ گئے بولیے بھائی بہن باقی رہ گئے اور تو کوئی نہیں رہا تو بھائی بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا فرمایا پہلے یہ تو سوچو بھائی بہن کتنے ہو سکتے ہیں وہ بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں کہ دونوں کے ماں باپ ایک ہوں ماں بھی اور باپ بھی یہ سگے بھائی بہن کہلائیں گے اور باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے یا ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے یہ بھی بھائی بہن ہے ایک عورت نے ایک جگہ نکاح کیا شوہر مر گیا وہاں سے ایک بیٹا تھا دوسری جگہ نکاح کیا وہاں اللہ نے اولاد عطا فرمائی اب یہاں کوئی مر گیا تو وہ جو پیچھے سے لڑکا آیا ہے وہ اس کا کیا لگا ماں کی طرف سے بھائی اس کو اخیاتی بھائی اور دوسروں کو جو باپ کی طرف سے علاتی بھائی اور جو سگے ان کو حقیقی بھائی ان کو حصہ ملے گا کہ نہیں فرمایا ان تینوں قسموں کو ملے گا مگر ان میں سب سے کمزور رشتہ کس کا سمجھا جاتا ہے جو ماں کی طرف سے ہو ماشاء اللہ اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے فرمایا مشت بنے کہ درد ہی جا فارسی والے کہتے ہیں یہاں انگلی رکھو درد یہیں پر ہے یہ جو کمزور رشتہ سمجھا جاتا ہے آپ سب سے پہلے اسی کو حصہ دو جو ماں کی طرف سے بھائی ہو اور بہن ہو سب سے پہلے اس کو حصہ دو اور اس کے بعد سکے بھائی بہنوں کا حصہ نہیں بیان کیا فرمایا بعد میں بتائیں گے تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھے اور انسان تیار ہو جائے کہ میری جائیداد میں یہ حصے دار ہے میری ماں کی طرف سے میرا بھائی ہے میری بہن ہے جب صورت پوری ہوئی تو آخر میں بتایا کہ ہاں سگے بھائی کوئی ملے گا اس کو اتنا دے دو اور جو باپ کی طرف سے ہو کہا ہاں اگر سگا نہ ہو تو پھر اس کو اتنا دے دو ورنہ اس کو نہیں ملے گا کتنا ملے گا ماں شریف بھائی بہنوں کو وہ كَانَ رَجُلٌ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو یو رسو جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو کلالتن وہ کلالہ ہو اور کلالہ کس کو کہتے ہیں جس کا نہ کوئی اوپر نہ نیچے نہ باپ دادا پر دادا ہے اور نہ بیٹا پوتا اور پر پوتا ہے اب مرا یا کوئی عورت کلا لی ہو ولا اخن اور اس کا ایک بھائی ہو او تم یا اس کی ایک بہن ہو فلی السدس تو ان دونوں میں سے لڑکا ہو تو تب بھی لڑکی ہو تو تب بھی یعنی ماں کی طرف سے بہن ہو وہ بھی ماں کی طرف سے بھائی ہو وہ بھی السدس ان کو چھٹا حصہ ملے گا کتنا چھٹا حصہ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بس اگر وہ زیادہ ہوں اس سے یعنی دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں فہم شرکاؤ تو وہ شریک ہوں گے پھر جلس تیسرے حصے میں اگر صرف ایک ماں شریک بھائی ہے تو جائیداد کے چھ حصے کرو ایک اس کو دے دو اور اگر ایک ماں شریک بہن ہے تب بھی اس کو ایک دے دو اور اگر بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے تو آپ پھر جائیداد کے تین حصے کرو ایک حصہ الگ نکالو وہ ایک حصہ ان دونوں کے بیچ میں بانٹ دو اچھا ان دونوں کے بیچ میں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے تو کیسے بڑھنا چاہیے بولو مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل لیکن نہیں قرآن کی نظر وہاں جہاں ہماری نہیں رشتہ کس کی وجہ سے ہے ماں کی وجہ سے ہے فرمایا ان دونوں کو برابر ملے گا اس لیے کہ ماں کی طرف سے رشتہ ہے دونوں کو اور یہی وہ موڑ ہے جہاں پر مرد اور عورت دونوں کو برابر حصہ ملا اکثر پوچھتے رہتے ہیں امتحان میں وہ موقع بتاؤ جہاں دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے فہم شرا فی الثلث تو وہ شریک ہوں گے تہائی میں من بعد وصیت اس وصیت کے بعد یوسا ساب جو وصیت کی جاتی ہے او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد مگر شرط ہے وصیت کے لیے بھی اور قرض کے لیے بھی غیر مضار اس حال میں کہ وہ نقصان دینے والا نہ ہو مطلب ایک آدمی پوری جائیداد کی وصیت کر جائے اس کی وصیت نہیں پوری ہوگی ون تھرڈ ہی پوری ہوگی ایک تہائی اور ایک آدمی نے قرضہ دینا ہے مگر نقصان دینے کے لیے نقصان دینے کے لیے قرضہ کیسا ہو سکتا ہے ایک دل جلا مر رہا تھا دیکھا بیٹا ہے نہیں اور باپ بھی ہے نہیں صرف بھائی ہیں اور بھائیوں نے ستایا بھی پڑا تھا مرتے مرتے کہنے لگا کہ جناب وہ مفتی صاحب کا میں نے دو لاکھ روپیہ دینا ہے یہ ہو گیا نقصان دینے والا قرضہ پوچھا کیوں کہا کم سے کم ان کو نہ ملے خام خواہ اقرار کر کے چلا گیا اس اقرار کا اعتبار نہیں اگر مرتے وقت اقرار کرے گا تو پھر تحقیق کی جائے گی کہ واقع تم قرضہ دینا بھی ہے یا نہیں دینا ہے خام خواہ میں تو اقرار نہیں کر رہا ہے وسیط من اللہ فرمایا تمام یو سی اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے یہاں جملہ پورا ہوا وسیعت من اللہ اللہ کی طرف سے سخت تاکیدی حکم دینے کے طور پر واللہ علیم اللہ جاننے والا ہے اس نے اپنے علم کے مطابق وراثت تقسیم کر دی حلیم برداشت کرنے والا ہے تم کیا کیا زیادتیاں کرتے ہو دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں مت کرا کرو کوئی حکم شریعت کا ایسا نہیں لگتا کہ جس میں اتنی تاکید کی گئی ہے مگر یہی وہ حکم ہے کہ جس کی پرواہ نہیں لوگوں کو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہم پڑھ چکے پیچھے کہ جس کے لقمے میں جس کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ گیا چالیس دنوں تک وہ دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے تو جو جائیداد کو غلط طریقے پر تقسیم کر کے کبھی بہنوں کا حصہ کھا رہا ہے اور کبھی پھوپھیوں کا حصہ کھا رہا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی ومن اللہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی یدخلو اللہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں وذالک الفوز العظیم اور یہی تو بڑی کامیابی ہے ومن يعص اللہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور یہاں نافرمانی کا مطلب کیا ہے کہ جائیداد میں پوری پوری اسی طرح تقسیم نہیں کرے گا جس طرح اس کو حکم دیا گیا وہ یتعدی حدودہ اور اس کی حدوں کو کراس کرے گا یدخلہ نارا خالدا نارم اللہ اس کو داخل کرے گا نارم جہنم میں خالدن فیحا ہمیشہ اس میں رہے گا دو ہی یہ مقام جس میں فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا ایک یہاں فرمایا جو جائیداد کھائے گا دوسروں کی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور دوسرے فرمایا جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مطلب کیا وہ کافر ہو گیا دونوں موقع پر اہل سننا والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں تب رہے گا جب وہ ایسا کرنے کو جائز سمجھے گا اور وہ اللہ کی تقسیم کا انکار کر دے گا تو اب چونکہ کافر ہو گیا ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں مومن کے قتل کو جائز سمجھے گا اور پروردگار نے جو حرام کیا اس کو نہیں مانے گا تو کافر ہو گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اگر یہ مانتا ہے مگر اس کے باوجود سستی کی وجہ سے ایسا کر گیا تو پھر ہمیشہ کا مطلب مکھ سے طویل بہت زمانے تک جہنم میں رہے گا اللہ بچائے کتنا عرصہ اللہ ہی جانتا ہے جب ایک نماز قضا کرنے کے اوپر اسی اسی سال کی بات ہے تو یہ کتنا عرصہ رہے گا اللہ ہی جانتا ہے ور عذاب آزاد المحین اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے جائیداد کی تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ نسب صحیح ہو ورنہ اس پر بھی جھگڑے کھڑے ہوں گے کہ یہ تو میرے باپ کا ہے ہی نہیں آگے جنسیات کی باتیں کچھ کہی جا رہی ہیں یاتین الفاحشۃ من نسائکم اور واللاتی اور وہ عورتیں یاتین جو لائیں الفاحشۃ بے حیائی کے کام کو من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے کوئی گندا کام کریں بدکاری کا کام کریں تو محض یہ سننے پر کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس کو سزا دے دیں فاستشهدوا علیہن تو تم گواہ بناؤ ان کے اوپر ارب منکم اپنے میں سے چار اور گرامر کا قاعدہ ہے کہ ہر بات ان پر تا آ گیا ہے تو اس کا مطلب آگے جن کو گنیں گے وہ کیسے ہوں گے وہ مرد ہوں گے چار مردوں کو ان پر گواہ بناؤ فَإِن شہید ہوں بس اگر وہ گواہی دے دیں فارسی کو ہننا تو روک لو ان کو پھر بھی گھروں کے اندر حقاطہ ہن نل یہاں تک کہ پورا پورا لے لے ان کو موت او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بنائے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ یہ پہلا حکم آیا تھا کہ اگر کوئی عورت اس طرح کے جرم کی مرتکب ہو ابھی وہ سزا بیان نہیں ہوئی تھی کہ اس کو سو کوڑے لگائے جائیں یا اس کو پتھر مار مار کے مارا جائے تو یہ ابتدائی حکم ہوا کہ ایسی عورت کو گھر کے اندر روک لو بند کرو اب یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ باہر نکلے اور دوسروں کو منہ دکھائے کتنی دیر تک روک کر رکھیں یہاں تک کہ اندر گھر میں پڑی پڑی ہی مر جائے او یجعل اللہ لہم سبیلا یا پروردگار اس کے لیے کوئی راستہ نکالے یعنی اس کے لیے دوسرا حکم بیان ہو اور جب سورہ نور نازل ہوئی کچھ عرصے کے بعد تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور میں جب یہ احکام آئے کہ ان کو اس طرح کوڑے لگائے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو لے لو مجھ سے یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے راستہ بتا دیا اس وقت تک یہی حکم تھا کہ ان کو بند کر کے رکھو اور حضرت ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ایسے حالات سے دوچار ہو جائیں کہ نہ رجم کر سکے نہ کوڑے لگا سکے تو پھر اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں کہ ایسی کوچا گرج عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دیں وزا نیات اور جو دو تم میں سے لائیں ہاں ایسے کام کو کریں ایسا کام منکم تم میں سے فَعَذُوهُمَا تو ان دونوں کو تکلیف دو یہ آیت بھی قدر مشکل ہے کون تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ اوپر صرف یہ جرم عورتوں کا بیان ہوا اب بیان ہو رہا ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں ایسا کریں یعنی دونوں پکڑے گئے دونوں پر جرم ثابت ہو گیا تو کیا کرو فعضوہما ان دونوں کو تکلیف دو اور کیا تکلیف دو جوتوں سے مارو لان تان کرو مکتوں سے مارو اور کوئی سزا دو گھروں کے اندر بند رکھو فَإِن تبا پر لیں وہ وَأَصْلَحَا اور دونوں اپنا حال درست کر لیں تو عَنْهُمَا تو ان سے اعراض کرو اب ان کا پیچھا نہ کرو ان اللہ کا نہبا الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے ایک طبقے نے یہی ترجمہ کیا لیکن جمہور امت تقریباً اس آیت کو کہہ رہے ہیں کہ ولغان یہ مذکر کا سیگا ہے اس سے مراد وہ گندی حرکت جس کو آج قانونی درجہ دیا گیا اور بدقسمتی یہ کہ اس کے لئے گرجاگر نے بھی فتویٰ دے دیا مذہب کے ذمہ داروں اور ٹھیکے داروں نے بھی فتویٰ دے دیا کہ اس میں کوئی جرم نہیں ہے کہ مرد مرد آپس میں بدکاریاں کریں اگر یہ ایسی بدکاریاں کریں فاضو ہما تو ان دونوں کو تکلیف دو کیا تکلیف دو قرآن پاک نے اس کی تشریح نہیں کی فقہ نے مجموعی طور پر جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت کا حاکم دیکھے کیسا بھیانک جرم ہے ویسی ان کو سزا دے فوقائے اناف کی طرف یہ اقوال منسوب ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے ایسے شخص کو گرا دو تاکہ مر جائے اور اگر نہ مرے تو پھر لے جاؤ پہاڑ پر اور پھر گراؤ یا دیوار کے نیچے کھڑا کرو اور دیوار کو دھکا دو کہ اس پر مرے گرے اور اسی کے نیچے دب کر کے مر جائے اس نے انسانیت کے خلاف بلکہ پوری کائنات کے خلاف وہ کام کیا جو کتے اور خنزیر نہیں کرتے ہیں جو جانور نہیں کرتے ہیں بلکہ ہماری حکومت کا ایک بادشاہ گزرا ہے عبد الملک اس نے کہا کہ اگر قرآن نے بیان نہ کیا ہوتا یہ عمل تو میں سمجھتا کہ انسانوں میں کبھی ایسے گندے انسان رہے نہیں ان اللہ کا نتواب الرحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے دروازہ اب بھی کھلا ہے کر لو توبہ کر لو توبہ لیکن کب تک دروازہ کھلا رہے گا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کوئی کہے جی مرنے کے بعد کر لوں گا توبہ قبر میں کر لوں گا محشر میں کر لوں گا میزان پر فراغ پر توبہ کر لوں گا وہاں توبہ نہیں قبول ہوگی ان نمت توبت اللہ بے شک توبہ ہے اللہ پر اللہ پر کے مطلب اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں ضرور توبہ قبول کروں گا کن کی للذین یعملون السوء ان لوگوں کی توبہ یعملون السوء جو کرتے ہیں گناہ کے کام سو برے کام بھی جہالت جہالت کی وجہ سے اور اوپر میں نے عرض کیا کہ اگر صحابہ نہ بتاتے کہ یہاں کون سے بھائی بہن مراد ہیں تو وہاں تو ہے نہیں ہے ذکر کہ ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے صحابہ نے بتایا عبداللہ ابن مسعود ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کی قرآن یہاں یہ ہے کہ جو ماں کی طرف سے بھائی بہن ہیں تو یہاں جہالت کا کیا مطلب ہے اگر صحابہ کرام نہ سمجھاتے قرآن کو ہم کیا سمجھتے ہیں ہم تو سمجھتے کہ جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے جرم کرے وہ جرم اور مسئلہ جان کر کے اگر جرم کرے گا تو اس کی توبہ کبھی قبول ہی نہیں ہوگی نہیں سب نے فرمایا بھی جہالت ان کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ نہیں جانتا بلکہ جہالت کا مطلب ہے جوش میں جنون میں پاگل پنے میں حماقت میں بے وقوفی میں فرمایا جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ بے وقوفی سے ہوتا ہے اور بے وقوفی کا مطلب گناہوں سے انسان رکتا ہے اس احساس سے کہ مجھے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے مگر اس کے ذہن سے یہ بات ختم ہو گئی ذہن میں نہیں رہا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے غلطی کر گیا ایسے آدمی کے توبہ اللہ کے ذمے ہے کہ وہ قبول کرے مگر کب ثم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کرتے ہیں من قریب قریب بس ادھر غلطی ادھر بعد میں احساس ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون مجھ سے کیا ہو گیا کل اللہ کے ہاں جاؤں گا کیا منہ دکھاؤں گا اس مالک کو ہیں کیا کہے گا پروردگار یہ جرم کر کے آیا یتوب اللہ علیہم بس یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا وقان اللہ علیمن حکیما اور کون فوراً توبہ کرتا ہے اور کون جوش میں اور جنون میں اور بے وقوفی میں غلطی کرتا ہے کان اللہ علیمن اللہ جاننے والا ہے حکیمن وہ حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کی جائے ان کی توبہ قبول ہوگی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سیاحت اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے یا ملون جو برائیاں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو کہتے ہیں توبہ کرو کہتے ہیں بڑی عمر پڑی ہے کر لیں گے توبہ بعد میں ابھی کون سے بڈھے ہو گئے کر لیں گے توبہ کر لیں گے کر لیں گے کب حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ جب حاضر ہو جاتی ہے ان میں سے کسی کے پاس موت موت آ گئی موت کے فرشتے آ گئے آخر کے حالات نظر آنے لگے اور جھٹکا لگنے لگا اور جان پہنچی یہاں تک نے کہا توبہ توبہ قال انی تبت الان اس نے کہا بے شک اب میں نے توبہ کی ہے اور میں ان کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ جب موت کے حالات نظر آ جائیں گے اور یوں غیر غیر سے بھی آگے نکلے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی لیکن اسی کے ضمن میں اکابرین نے کہا کہ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نصیب صرف نہیں ہوتی ہے جو کہتا ہے کل کروں گا پرسوں کروں گا دیکھ لوں گا بعد میں یار ابھی کون سے اتنا جلدی ہے توبہ کرنے کی ایسا آدمی پھر مر جاتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ تو اور یہ مرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اس کی قبول نہیں اور جو مر گیا اور توبہ کی نہیں تو اس کی قبول ہوگی وللذین اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے یموتون جو مرتے ہیں وہ ہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں اولئک لهم عذابا الیما یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک میں نے عرض کیا یہ مضمون کہاں سے چل پڑا وراثت کی بات آئی مگر وراثت تبھی تو تقسیم ہوگی جبکہ حلال طریقے سے ہم کو معلوم ہو کہ فلاں ہمارا بھائی ہے فلاں ہے رشتہ دار ہے فلاں ایسا ہے اس لیے قوانین بیان کیے گئے ایک اور جہالت کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی اور اس پر قدغن لگ رہی ہے یا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے لا من ترث النساء کرہا حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان ترث النساء کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ کرہن زبردستی میں زبردستی میں کیسے وارث بنتے تھے اگر یہ دیکھنا ہو تو ان کے دور جہالت کو دیکھو اور ان کے دور جہالت کو کیوں دیکھتے ہیں آج کل کی پڑھی لکھی جہالت کو دیکھ لیں ان کے ہاں کیا ہوتا تھا بسا اوقات باپ مرتا تھا تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں کا وارث بن جاتا تھا اس کے اس کو بطور بیوی رکھ لیتا تھا اور اگر بیوی نہیں رکھتا تھا تو تب بھی بطور نوکرانی رکھ لیتا تھا اس کو کہیں نکاح نہیں کرنے دیتا تھا دوسری جگہ اے ایمان والو عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو وہ دور جہالت چلا گیا ولا تاز ہن اور نہ روک کر رکھو ان کو لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن تاکہ تم لے جاؤ اڑا لو ببعض ما اتيتموهن اس میں سے کچھ مال جو تم نے ان کو دیا ہے الا ياتين نفاحش تم مگر یہ کہ انجام دے وہ وفاحشم مبینہ کوئی کلم کھلا بے حیائی مطلب یہ دوسرا طریقہ کسی کی بیوی ہے رکھنا نہیں چاہتا ہے لیکن اس لیے روک رہا ہے تنگ کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے یہاں تک کہ یہ کہے کہ میں خود طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں تو بہت اچھا آدمی ہے تو کہ ہاں آ گئی نا راستے پر تو مہر کہا بالکل میں طلاق مانگ رہی ہوں آپ کہاں مہر ملے گا مجھے اس لیے اس کو مجبور کیا گیا تاکہ وہ مہر سے دستبردار ہو جائے ایسا نہ کرو ولا ضرور اور مت روک کر رکھو ان کو ببعض ما تمہ تاکہ تم لے جاؤ لے اڑو ببعض ما ماں اس میں سے کچھ حصہ جو تم ان کو دے چکے ہو ہاں اللہ ان ياتين بفاحشه مبينه مگر یہ کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام انجام دیں اگر بے حیائی کا کام انجام دیں تو ان سے ان کا مال ان سے مہر اپنا وصول کر سکتے ہو اور ان کو طلاق دے سکتے ہو لیکن یہ بھی اس وقت کا حکم تھا جب لعان کا حکم نہیں آیا تھا وہ آگے آ رہا ہے جب وہ حکم آ گیا اور رجم کے اور کوڑوں کا اور لعان کا تفصیلی حکم آ گیا اب اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو اپنی بیوی پر شبہ ہوا تو اس لیے وہ اس کو طلاق بھی دے اور اس کا مہر بھی ہڑپ کر لے نہیں اب تو دوسرا حکم ہے اگر شبہ ہے تو آؤ آ کر کے قسمیں کھاؤ اور لیان کرو سورہ نور میں آئے گا وہاں عرض کریں گے وہ آشرو ہن بل معروف تمہارے معاشرے کا حصہ ہیں عورتیں یہ مظلوم طبقہ ہے یہ صنف نازک ہے آشرو ہن تم زندگی گزارو ان کے ساتھ بل معروف کے ساتھ لیکن بعض دفعہ آدمی کو نہیں بھاتی عورت والدین نے نکاح کر دیا بس ساری زندگی ناک چڑھائے ہوئے یا یہ ہے کہ بدقسمتی سے جب نکاح ہوا تھا تب اس کا اور اس کا دونوں کا سٹیٹس ایک تھا بعد نے حالات نے کروٹ کھائے اس کو چوری چکاری سے کوئی بڑا عہدہ مل گیا یا یہ ہے کہ محنت کر کے پڑھ کے بڑے عہدے پر پہنچ گیا اب ساری زندگی اس کی طرح دیکھتا ہے نفرت کی نگاہ سے میں اتنا بڑا افسر یہ کیا میرے سر لگ گئی ہے فَإِن كَرِحْتُمُوهُنَّا پس بس اگر تم ناپسند کرو گے ان کو فَعَسَا تو قریب ہے یہ بات ہو سکتا ہے ان تک کہ پسند کرو تم کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا اور رکھا ہو تمہارے لیے اللہ نے اس میں بہت بڑی خیر جعل یا جال موقع کے لحاظ سے ترجمہ بدلتا ہے یا جال یہاں ترجمہ مناسب ہے اور رکھ رکھا ہو اللہ نے فی اس چیز میں جس کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے خیرن کثیرن بہت بڑی خیر برداشت کرو ایک خاتون کا مزاج چڑچڑا ہے نہیں پسند ہے تم کو برداشت کرو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شاید اولاد صالح دے دے جو کسی اور سے نصیب نہ ہو ایک اور کا مزاج سخت ہے اور ہر شخص مزاج اپنا لے کر آتا ہے دو انسانوں کی آواز ایک نہیں دو کا چہرہ ایک نہیں دو کے اتنے سے انگوٹھے کی لکیریں ایک نہیں اتنی سی زمین کو وہ اتنا بدلتا ہے تو کیا انسانوں کے مزاج ایک ہیں دو بھائیوں کا مزاج ایک نہیں باپ اور بیٹے کا مزاج ایک نہیں جبکہ ڈی این اے ٹیسٹ میں دونوں اکٹھے ان کا مزاج ایک نہیں تو اور تیرے ہی مزاج کی ہو یہ کوئی ضروری ہے برداشت کرو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے خیر پیدا کرے وہی نہ مَكَانَ جی لیکن حقائق سے نگاہیں چرائی نہیں جا سکتی ہیں کسی طور پر آپس میں دل نہیں لگتا اب خالی ان کو باندھ کر کے رکھے نکاح کے بندھن میں اور سویرے شام دے جھگڑا سویرے شام دے لڑائی پڑوسی بھی بےچارے تنگ شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی ہے ساری زندگی اجیرن ہو جائے اور دنیا کو جہنم بنا دیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے اگر یہاں تک نوبت آ جائے کہ نہیں اب طلاق ہی بہتر ہے بیوی کو اللہ دوسرا شوہر مناسب دے گا اور مجھے دوسری بیوی بہتر ملے گی فرمایا اب پھر اخلاق کے ادا کرنے اور اخلاق و کردار کو پیش کرنے کی کا موقع ہے وہی نارت تم اور اگر تم ارادہ کر ہی لو استبدال ازوجن بیوی کو بدلنے کا مکان ازوجن بیوی کی جگہ میں اس بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لانا چاہو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تم اور دے چکے ہوں تم ان میں سے کسی کو قنطارا تارا خزانہ قنطار کل بھی ہم پڑھ چکے سونے کا ایک ڈھیر ایک بوری بھر کے تم سونا دے چکے ہوں ان کو اخلاق کی بات یہ ہے فلا شہی حا تو مت لو اس میں سے شیئن کچھ بھی بالکل مت لو آدمی سوچتا ہے دوسری بیوی آئے گی سارا مال تو ہی لے کر چلی جائے گی اس کے ساتھ رنگ رلیاں کیسے بناؤں گا اللہ کی طرف سے کیا سزا آ جائے کیا پکڑ آ جائے ڈھیروں خزانہ دے چکے ہوں واپس مت لو جو دے چکا دے چکا واپس مت لو گفٹ دے کر کے واپس لینے کو ایک روایت تو فرمائے یہ تو ایسا ہے جیسے کہ الٹی کر کے چاٹنا یہ تو پھر بھی آسان ایک روایت میں ہے کہ ایسا ہے جیسے کتے کو کھلایا اور پھر اس سے الٹی کروائی اور چاٹ گئے دیکھیے عدالت میں قانون کے ضابطے میں بیوی سے مہر لینا آسان نہیں ہے واپس ہاں ظلم و جبر کی عدالت ہو تو بات الگ ہے انصاف کی عدالت کی بات ہو رہی ہے واپس لینا آسان نہیں ہے کب لے سکتا ہے جب اس پر کوئی الزام لگائے جب اس پر کوئی بہتان لگائے اور جرم سارا اس کا ثابت کرے تب لے سکتا ہے اتاخو ہو کیا تم لے لو گے اس مال کو بہتان بہتان لگا کر وہ اسم مبینہ اور کھلم کھلا گناہ کر کے کیا ہو رہا ہے یہ تن کی تنکحوا ما نہ کہا وہ کئی فتح نہ ہو دکھتی ہوئی رگ ہائے ہائے تم اس سے مال واپس لو گے شرم نہیں آتی تنہائی میں مل چکے ہو ایک دوسرے سے ایک دوسروں کے رازوں کے واقف ہو وہ سب بھول گئے ذرا سی ٹینشن آئی ساری زندگی کے معاملات سب ختم وکئی فتح خزو نہ ہو اور کیسے لوگے تم اس سے وقت افزا حالانکہ مل چکے ہیں تنہائی میں افزا اکیلے ملنا تنہائی میں مل چکے ہو بعض حکم تم میں سے بعض الا بازن بعض سے یعنی تم بیویوں سے مل چکے ہو غَلِيظًا اور عورتوں نے لیا تھا تم سے میثاقًا کن غلیزہ بہت گاڑا وعدہ وہ ماں کو چھوڑ کے باپ کو چھوڑ کے بھائی کو چھوڑ کے سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر جب تیرے پاس آئی تھی تو کیا یہ معاہدہ کر کے نہیں آئی تھی کہ سب کا تبادل تو پیش کرے گا باپ کی شفقت بھی ماں کی محبت بھی اور بھائیوں کی جدائی بھی سب کچھ اس کا متبادل تجھے سمجھ کر تیرے پاس آئی اتنا گاڑا وعدہ لیا سب بھول گئے کیا انداز ہے قرآن کے سمجھانے کا ایک اور برائی تھی ان کے یہاں بہت بھیانک برائی وہ کیا برائی اپنی ماں سے نکاح تو نہیں کرتے تھے لیکن ابھی عرض کر چکا کہ سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے بعد مر گیا کہتے تھے آپ یہ بیوہ یوں ہی پھرتی رہے چلو میں ہی نکاح کر لیتا ہوں ولا تنو اور مت نکاح کرو ماں مانا میں من کے ماں نہ کہا جن سے نکاح کیا با حکم تمہارے باپ دادا نے من النساء اور تمہیں سے اللہ سلف مگر جو گزر چکا جو اب تک ہو گیا ہو گیا ان کان فاحشہ بے شک یہ بہت بے حیائی کا طریقہ ہے وہ مکتا اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہے وسا سبیلا اور بہت برا ہے سبیلاً راستے کے اعتبار سے کتنا برا ہے کل تک تیرے باپ کی بیوی تھی آج تیری بیوی ہو گئی کچھ تو سوچو یہاں صرف ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ جس سے باپ نے نکاح کیا اس سے تم نکاح نہ کرو اپنی سوتےلی ماں سے نکاح نہ کرو تو مسئلہ پیش آ گیا کہ کون کون عورتیں جن سے نکاح کر سکتے ہیں اور جن سے نکاح نہیں کر سکتے کچھ لوگوں نے طے کیا کہ اپنی برادری میں نکاح نہیں کریں گے ہیں مثال دیتا ہوں جیسے کوئی وانی ہے وانیوں میں نہیں کر سکتے جی بٹ بٹوں میں نہیں کر سکتے ہیں ہمارے یہاں ہیں چوہان چوہانوں میں نہیں جی کسانے کسانوں میں نہیں کر سکتے اور یہ آج بھی دنیا میں پایا جا رہا ہے بے شمار طبقات اسی کے اوپر جی رہے ہیں کیا یہ کوئی ضابطہ ہے کہ اس برادری میں نہیں کر سکتے اس میں کر سکتے ہیں اسلام نے اس کے مقابلے میں ضابطہ پیش کیا کہا ایسے تو تم ابھی پڑھ چکے ہو کہ تم سب کے سب آپس میں بھائی بہن ہو پوری دنیا آپس میں بھائی بہن ہے سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن انسان اس سے نکاح نہ کرے جو اس کے جسم کا براہ راست حصہ ہو یا اس سے نکاح نہ کرے جس کے جسم کا وہ حصہ ہے اور جو ایک دوسرے کے حصے ہیں جس کو آپ بلڈ ریلیشن کہتے ہیں بس وہ نکاح نہیں کر سکتے باقی کر سکتے ہیں ماں سے نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے جسم کا حصہ ہے بیٹی باپ سے نہیں کر سکتی اس کے جسم کا حصہ ہے اور اپنی بیٹی سے نہیں اس لیے کہ یہ تو تیرے جسم کا ٹکڑا ہے اور بہن سے نہیں کر سکتا اس لیے کہ جس کے جسم کا تو حصہ تھا یہ اس کے جسم کا حصہ ہے پھوپھی سے نہیں اس لیے کہ تیرا باپ دادے کے جسم کا حصہ اور یہ تیری پھوپھی بھی دادے کے جسم کا حصہ بس اس سے نہیں کر سکتے ایک دائرہ بنایا اس کے باہر کر سکتے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم حرام کیا گیا تمہارے اوپر امہاتکم تمہاری ماؤں کو وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیوں کو واہ اخواتکم اور تمہاری بہنوں کو واہ اماتکم اور تمہاری پھوپھیوں کو وہ خالاتکم اور تمہاری خالاؤں کو ماتیوں کو وہ بنات الاخ اور تمہارے بھائی کی بیٹیوں کو حرام کیا گیا بھتیجیوں کو وہ بنات الاخت اور تمہاری بہن کی بیٹیاں بھانجیوں کو حرام کیا گیا وہ امہاتکم اور تمہاری ماؤں کو حرام کیا گیا اللہ تی جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے جو دودھ ماں ہے تم ان کے جسم کا حصہ بن گئے اسی دودھ سے تمہاری پرورش ہوئی اب ان سے نکاح نہیں کر سکتے کل تک وہ تمہاری ماں اب نکاح کرو واق مِنَ تم اور تمہاری وہ بہنیں حرام کی گئیں جو بہنیں بنی ہیں من رضا دودھ کی وجہ سے دودھ کی وجہ سے بہنیں کیسے بنتی ہیں جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا وہ عورت ماں بن گئی اس کی ساری بیٹیاں آپ کی بہنیں یہ نہیں کہ وہ بیٹی جو آپ کے ساتھ دودھ پینے میں ظاہر ہے اس ماں کے حصہ دوسری ساری بیٹیاں ہیں تو سب آپ کی بہنیں بن گئیں اور اس عورت نے آپ کو بھی دودھ پلایا اور ایک اور بچی کو بھی دودھ پلایا تو بے شک وہ بچی اس عورت کی نہیں مگر یہ دونوں دودھ کی طرف سے بہن بھائی بن گئے لیکن جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا اس کی لڑکیاں تو آپ کی بہنیں بنی لیکن جو آپ کی بہنیں ہیں وہ اس کے دوسرے بچوں کی بھائی بہنیں نہیں بنی اس لیے کہ اس کا کوئی جسمانی تعلق تو ان کے ساتھ ہے نہیں میں نے عرض کیا کہ جو جس کے جسم کا حصہ ہو یہ ضابطہ یاد رکھیے گا وہ ام نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام کی گئی ساس حرام وہ ربا اور ساس حرام کیسی ہے اگر بیوی کو طلاق دے دی تو ساس تب بھی حرام اور جو, جو حرام ہے وہ سب کی سب محرم ہیں جن سے نکاح کرنا حرام وہ محرم بیوی مر جائے ساتھ تب بھی محرم بیوی کو طلاق ہو جائے ساتھ تب بھی محرم و ربا فِي حُجُورِكُمْ اللہ طیفی ربیبہ کی جمع جس کی تم پرورش کرتے ہو وہ بیٹی کون سی ایک عورت سے نکاح ہوا اور پچھلے شوہر کی اس کی ایک بیٹی تھی وہ بیٹی نئے شوہر کی ربیبہ لگی وربا اور تمہاری ربیبہ بچیاں اللہ کی تمہاری گود میں ہیں من نسائکم تمہاری ان عورتوں سے اللہ کی دخل تم جن عورتوں سے تمہارا نکاح بھی ہو چکا اور تمہاری ساتھ ان کی رخصتی بھی ہو چکی دخل تم بھی جن کے پاس تم جا چکے ہو مطلب ایک خاتون سے نکاح کیا آپ نے اس کی پچھلی بیٹی حرام ہے اور یہ جو کہا کہ تمہاری گود میں یہ تو احساس دلانے کے لیے کہ جو تمہاری پرورش میں ہے تمہاری بیوی کی بیٹی اس سے نکاح کرو گے اگر پرورش میں نہ ہو اور وہ اپنے نانا نانی کے ہاں کہیں اور رہ رہی ہو تب بھی نکاح حرام لیکن ایک شرط ہے اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی تو اس کی بیٹی حرام نہیں جس کی رخصتی ہو گئی اس کی بیٹی حرام ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ دخل پس اگر تم ان عورتوں کے پاس نہیں پہنچے ہو یعنی ان عورتوں کی رخصتی نہیں ہوئی فلا جلکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں وَحَلَائِلُ حل وَحَلَائِلَ یہ حلیلہ کی جمع ہے اس کے معنی بیوی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام کی گئی ہمارے یہاں کیا کہیں گے بہویں یا نو الذين من اصلابكم تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں اور تمہاری پشت سے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ان کے ہاں ویسے بھی بیٹے بنا لیے جاتے تھے منہ بولے بیٹے اور اس کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ بیٹے ہیں آگے آ رہا ہے سورہ احزاب میں کہ اس طرح بولنے سے وہ بیٹے نہیں بن جائیں گے جیسے ہمارے یہاں درم بہن بناتے ہیں نا کہ یہ درم بہن ہے درم کی بہن اور پھر لے کر بھی بھاگ جاتے ہیں کئی ساریوں کو ایسے بولنے سے کوئی عورت نہ ماں بنتی ہے نہ بیٹی بنتی ہے نہ بہن بنتی ہے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہنے سے کوئی کچھ نہیں بنتا ہے تو ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہوں جن کو تم نے یوں ہی بنا لیا منہ بولا بیٹا لے پالک بنایا متبنہ بنایا اس کی بیوی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور حرام کیا گیا تمہارے اوپر ان یہ بات کہ تجمعو بین الاختین جمع کرو تم دو بہنوں کو دو بہنوں کے ساتھ اکٹھا نکاح کر لے اور دونوں بہنیں نکاح میں ہوں یہ بھی حرام الا ما قد سلف مگر جو گزر چکا اور کسی اصول کو سامنے رکھ کر کے امت نے یہ بھی سمجھا کہ ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں رکھنا اکٹھا حرام ہے جن دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا مثلا ایک عورت اور اس کی پھوپھی بتیجی اور پھوپھی دونوں ایک ہی کے نکاح میں آئیں حرام ہے ایک وقت میں دونوں ایک کے نکاح میں یہ بھی حرام ان اللہ کا ما قد سلف مگر جو گزر چکا جو جہالتیں ہو گئیں سو ہو گئیں ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے گزری بات اس نے بخشی معاف کر دیا ایک اور عورت حرام ہے وہ کون سی جو کسی کے نکاح میں ہو ایک کے نکاح میں ہے اس نے ابھی طلاق نہیں دی اس سے اس کی عدت نہیں گزری اس کا دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور اگر وہ کرے گا ساری زندگی بدکاری رہے گی وہ کوئی نکاح شکا نہیں ہوگا والمحسنات اور یہ محسنات کا لفظ علماء اکرام جانتے ہیں یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظی معنی ہے قلعے میں بند ہونے والیاں محسن حسن کے معنی قلعہ محسنات قلعے میں بند ہونے والی ہیں کن کو کہا گیا آزاد عورت کو بھی محسن کہا گیا اور نکاح والی عورت کو بھی محسن کہا گیا محسنہ اور پاک دامن عورت جو نیک عورت ہے نیک سیرت نیک کردار عورت اس کو بھی محسنہ کہا گیا والمحسنات اور نکاح والی عورتیں یا نکاح والی مراد ہے من النسائی عورتوں میں سے ان سے نکاح کرنا بھی حرام کیا گیا علامہ ما تیمان ہو مگر وہ عورتیں جن کے مالک بن جائیں تمہارے دانے ہاتھ مطلب یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو آج اندر کے کچھ کالے بڑا اچھالتے ہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ دین سچا ہے اس میں تو یہ خرابی ہے کیا خرابی ہے کسی حکومت نے کسی قوم نے کسی طبقے نے آپ پر حملہ کر دیا ان کے ساتھ جنگ لگ گئی اب اس جنگ میں مار دھاڑ بھی ہوتی ہے لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں ان کے لوگ گرفتار ہوئے مرد بھی گرفتار ہوئے عورتیں بھی گرفتار ہوئے ان گرفتار شدہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے آگے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل آ رہی ہے اما من یا تو احسان کرو ان کو چھوڑ دو اما فدا یا تو کچھ فدیہ جرمانہ لو ان کو چھوڑ دو جرمانہ کیا ہو سکتا ہے اپنے ساتھیوں کو چھڑا لو جرمانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مالی جرمانہ لو تاوان جنگ لو اور ان کو چھوڑ دو اگر یہ دونوں شکلیں درست نہیں ہو سکتی ہیں ممکن ہی نہیں ہے ایسا حالات ہی ویسے نہیں ہیں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے تو پھر دوسرا طریقہ ہے آج کل کی حکومتوں کا کہ ٹل ڈیتھ داد میں مرگ ان کو جیل میں ڈال دو تاکہ سڑتے رہے اور مرتے رہے وہیں پر اور وہ زندوں کا قبرستان ہے فرق صرف اتنا ہے کہ زندوں کے قبرستان میں کبھی کبھی لوگ فاتحہ پڑھنے چلے جاتے ہیں وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا ہے کوئی ملنے نہیں جاتا ان بیچاروں کو اے ہمیں کیا برا تھا کہ مرنا ایک بار ہوتا قیدی دن میں لاکھ مرتبہ مرتا ہے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا پھر دوسرا طریقہ ہے ان کو انسانی معاشرے کا حصہ بنا دیا جائے کیسے یا تو ان کو غلام بنا کر کے رکھ لو اور پھر غلام رہیں اور غلاموں کی آزادی کی جو ترغیبیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کہ تھوڑے اخلاق وغیرہ سدھریں ان کو آزاد کر دو اور اگر عورتیں ہیں تو وہ باندھی بن جائیں اور باندھی بنے تو کیا کیسے ہوں ایسے نہیں باندھی بن جائیں گی فوجیوں کو جو ملی وہ باندھی بن گئی نہیں نہیں میں نے کہا یہ ساری باتیں پہلے اس کے بعد امیر المومنین کے پاس پہنچی اور امیر المومنین نے کسی ایک آدمی کے حوالے کیا اس کو یہ امیر المومنین کا کسی ایک آدمی کو دینا یہی اس کا نکاح کہلاتا ہے یہ اس کے نکاح میں جا سکتی ہے تو شوہر والی عورت سے نکاح کرنا درست نہیں لیکن یہ وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر وہاں دشمن کے علاقے میں موجود ہے مگر امیر المؤمنین نے اس کو ایک آدمی کے نکاح میں دے دیا یہ اس کی بیوی بن گئی یہ اس کے لیے جائز ہے مگر اس کے لیے بھی استبرائے رحم ضروری ہے اس رحم کا مطلب جس طرح عدت ہوتی ہے اس طرح انتظار کرنا ہے کہ کہیں پچھلے گھر سے کوئی امانت لے کر تو نہیں آئی اور پھر اس نئے شوہر کے یہاں اگر اس کی اولاد ہو جائے گی جیسی اولاد ہوگی آزاد اور اس کو کہتے ہیں ام ولد اب یہ آزاد ہوگی اس کو بیوی کے حقوق ملے کل شوہر ملے گا جائیداد میں وراثت میں حصہ ملے گا یہ اب باندھی اور غلام شمار نہیں ہوگی اس کے علاوہ اس کے سخت ترین حقوق تو لوگ کہتے ہیں وہ شریعت میں اسلام میں ایسا ارے ایسا کہا گیا ہے یہ صرف بدنام کرنے کے لیے تو ان سے پوچھو کہ تمہارا کیا طریقہ ہے ابھی جنگ عظیم اور جنگ عظیم اول اور دوم کے قیدی دونوں حکومتوں کے پاس اچانک آپ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ سائبیریا کے فلاں جگہ اور فلاں جگہ قیدی ملے ہیں اور پھر قیدیوں کے ساتھ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں اور جو آج بھی کر رہے ہیں وہ بد باطن جو آپ کو یہ باتیں سناتے ہیں شاید اس دھرتی کے اوپر اور آسمان کے نیچے ایسا کبھی کوئی واقعات اتنے گندے انسان نہیں پیدا ہوئے ہوں گے جو حالات انہوں نے قیدیوں کے ساتھ کی ہمارے قیدیوں کے کیا سلوک ہیں فرمایا بھوکے رہو اور قیدیوں کو کھلاؤ ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ احترام سے پیش آؤ اور یہ کیسے قیدیوں کے پاس ساتھ پیش آئے وہ سنانے کی ضرورت نہیں سب جانتے ہیں کتاب اللہ علیکم اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے تمہارے اوپر یہ طے شدہ بات ہے کہ نکاح والی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ احل ماورا ہزان کم اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے ماورا ہزانی کم من وہ عورتیں جو اس کے سوا ہیں یہ عورتیں حرام ہیں گن لو ان کو ان کو چھوڑ کر کے باقی سب کی سب حلال کی گئیں مگر ان کے لیے مزید ابھی ایک قید باقی دو قیدیں باقی ہیں ایک قید تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو نکاح ہوگا وہ مہر دے کر کے ہوگا اور دوسری قید یہ باقی ہے ابھی کہ جس عورت کے ساتھ نکاح ہوگا وہ تا دم مرد مکمل زندگی کے لیے نکاح ہوگا وہ نکاح وقت نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ کوئی آدمی کہے کہ چلو دو سو سال تک ہم نکاح کر سکتے ہیں دو سو سال تک کون زندہ رہتا ہے مگر یہ بھی نکاح نہیں ہوگا محسنین پوری زندگی کے لیے نکاح کی قید میں لانے والے ہوں لَكُمْ مَا وہ اور حلال کی گئی تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں ان تک وہ اس شرط کے ساتھ کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مہر ادا کرو محسنین غیر مصافحین محسنین اس حال میں کہ تم نکاح کی قید میں لانے والے ہوں اور رفیقہ زندگی رفیقہ حیات پوری زندگی کے لیے زندگی کا ساتھی بنانے والے ہوں غیر مصافحین لفظی مانا پانی بہانے والے نہ ہوں مستی مارنے والے نہ ہوں جو یورپ کے نکاح ہوتے ہیں صبح و شام نکاح ہوئے طلاقیں ہوئیں دو دن کے لیے نکاح مہینے کے لیے نکاح سال کے لیے دس سال کے لیے ہمارے ہزار سال کے لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ نہیں کہے گا کہ مرتے دم تک کے لیے نکاح ہے فمس تم کا تم بھی من ہن نہ فاتو ہن بھی فما مانا نے من کے فما تو فمن تو وہ عورتیں جس تم تم فائدہ اٹھایا تم نے ان عورتوں سے بھی ہی جن عورتوں سے ہی کا مرجع یہ ماں کیونکہ یہ مذکر ہوگا لفظوں کے اعتبار سے اس لیے ہی اس کی لوٹ سکتا ہے من ہن ان عورتوں میں سے تو وہ عورتیں جن سے تم نے فائدہ اٹھایا نکاح کرنے کے ذریعے سے اور ان کے مہر بھی مقرر ہوئے فاتو ہن تو دے دو تم ان کے مہر ان کو ان کا اجر ان کو دے دو یعنی ان کے مہر ان کو دے دو فریضتا مقرر کیا ہوا وہ فوراً دے دیا جائے یہ آج بھی قدر مشکل مشکل نہیں ہے البتہ اس سے کچھ لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہ ثابت کیا متع کرنا کہ نہیں چار دن اور پانچ دن کے لیے نکاح کرنا جائز ہے علی باللہ اگر یہ جائز ہے تو پھر بدکاری کس کو کہتے ہیں جناح علیکم اور خالی جائز نہیں ہونا ثابت کیا روافظ کی تفسیریں دیکھیں بعض تفسیروں میں اللہ اکبر ایسی گندی باتیں لکھی جو ایک مرتبہ متا کرے کہا وہ حضرت حسن کے مرتبے کو دو مرتبہ کرے تو حضرت حسین کے مرتبے کو پہنچ جائے گا اور تین مرتبہ کرے حضرت علی کے مرتبے کو اور چار مرتبہ کرے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ حاصل ہو گیا نوز باللہ کن شرارتوں کے ساتھ یہ طبقہ کھڑا کیا گیا تھا اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ بہت گہری سازش تھی یہود کی جنہوں نے ان کو کھڑا کیا اور یہ گندی باتیں ان کے معاشرے میں شمار کر دی ولاجنا فیم تارا بھائی تم بھی نکاح ہو گیا مہر مقرر ہو چکا تھا مہر مقرر ہونے کے بعد کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے کیسے بیوی کہے کہ چلو میں آدھا معاف کرتی ہوں بہت زیادہ مہر ہے میرے سرکار آپ اتنا ادا نہیں کر سکو گے اور شوہر کہے کہ میری رفیقہ حیات آپ کا مہر کم رکھا والد صاحب نے میں چاہتا ہوں اس سے ڈبل مہر دوں کہ ایسا کر سکتا ہے کہا کوئی حرج نہیں ولا جنا علیکم ہی فطرت ہے انسانوں کے مزاج پر نظر رکھے ہوئے کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر فیما تراضی تم اس چیز کے بارے میں جس پر تم راضی ہو جاؤ من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد ان اللہ علیمن بے شک اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا پڑتا ہے حکیمن وہ حکمت والا ہے اسی لیے اس نے یہ اجازت دے دی یہ جو آیتوں کے آخر میں اللہ کی صفتیں آتی ہیں نا علیمن غفورن شکورن یہ ایسے نہیں آتی ہیں پوری آیت کا نچوڑ ہوتا ہے اس میں لَمْ مِنْكُمْ طَوْلًا ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے کیا ایک آدمی کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی سکت نہیں ہے آزاد عورت سے اس کے لیے نکاح کرنا بیچارے کے لیے ممکن نہیں مہر زیادہ ہے دے نہیں سکتا اور کچھ مسائل ہیں اس کے مقابلے میں باندھی کا مہر کم ہوتا تھا اور میں نے کہا جب باندیاں تھیں تب اب باندیاں بھی نہیں اور یہ مسئلہ بھی نہیں جب دنیا سے غلاموں کو ختم کیا گیا اور کس نے مٹایا ہم نے مٹایا الحمدللہ للہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے صرف ڈیڑھ سو سال گزرا ڈیڑھ سو سال کہاں جی وہ تو بہت بات کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اس زمانہ میں جب پورے ملک کا ایک سروے کیا گیا کہ بڑی بڑی شخصیات کون کون سی ہیں جو بڑے عہدوں پر ہیں سب کے سب کچھ مدینہ کے مفتی غلام مکہ کے مفتی غلام شام کے مفتی غلام عراق کے مفتی غلام یعنی غلام تھے سب آزاد ہو گئے کیا ہم نے آزاد نہیں کیا تو تم نے کیا ہے ہم نے کہا یہ غلطی ہو جائے غلام آزاد یہ غلطی ہو جائے غلام آزاد یہ غلطی ہو جائے غلام آزاد ہم نے دنیا سے غلامی کو مٹایا اور ہارون رشید کا زمانہ تو وہ تھا کہ اس نے اپنے مورخ سے سیکٹری سے نہ ایک عالم آئے شام سے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کہاں سے آئے کہا شام سے کہا وہاں مفتی اعظم کون ہے سب سے بڑا فقی محدث مفسر کون ہے کہا فنا تو کہا اچھا رہ میں کون ہے کہا فنا فلسطین میں کون ہے کہا فنا لبنان میں کون فنا ایک ایک بیان کرتے گئے کہا یہ کون ہے کہا یہ سب کے سب غلاموں کی اولاد اب آزاد ہو چکے ہیں تو کہا کہ مکہ میں کون کہا امام شافعی اللہ علیہ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میرا کلیجہ پھٹ جاتا کہ ہاشمی سارے مر گئے ایک کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا یہ غلاموں کے لیے اللہ کا شکر کم سے کم ایک تو ہے وہ ایک جگہ تو عالم ہے یہ اللہ کی طرف سے کما چاہتا اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں میں نے ایک عربی کی تعریف کی میں نے کہا انتم ساکنو دیار حبیبینا تو ڈاکٹر تھے وہ پیشے سے انہوں نے کہا یہی بات تم اجمی نے کیا کیا کر کے ہمیں وہاں پہنچا دیا کہ جہاں ہمیں کبھی سوچا نہیں تھا اور پھر اس کے بعد اس نے وہ بات کی جس کی طرف میری بھی کبھی نظر نہیں گئی کہا دیکھ نہیں رہے ہو دین کہاں سے چلا مدینہ سے مکہ سے مگر جتنے بڑے علماء ہیں وہ آئینہ وہ کہتے ہیں فین کہتا فین بخاری فین ترمیزی فین مسلم امام مسلم کہاں کا ہے امام بخاری کہاں کے ہیں امام ترمذی کہاں کے ہیں فین ابھی حنیفہ ابو حنیفہ کہاں کے ہیں بولو کہاں سب کے سب میں اللہ اکبر یہ اللہ کی دین وہ اس کو وراثت میں نہیں دیتا ہے کسی کو جو پڑھ کر اٹھائے مینا اسی کا ہے آج بھی یہی ہے حفاظ کہاں کے کاجی وہ فران دیہاتوں کے یتیموں کے یتیم بچے ان کی یتیمی نے اللہ کے کرم سے ان کو یہ اس یہ مرتبہ عطا کیا باپ کا سایہ نہیں رہا کہا تجھے یہ مرتبہ نصیب ہو جائے گا تو باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہوئی مگر اس کے لیے بھی سخت قانون بنے باندی سے نکاح کس طرح کیا جا سکتا ہے آزاد عورت سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا کہا باندھی سے کر سکتا ہے اور باندھی سے اگر اولاد ہو جائے گی تو وہی مسئلہ پیش آئے گا لیکن یہ وہ باندھی جو کسی کی باندھی ہے اور پھر دوسرا نکاح کرے تو پھر جس کی باندھی ہے اس کی اب باندھی کی طرح نہیں رہے گی اس کی بیٹی کی طرح ہو جائے گی یعنی اس کے ساتھ اس کا جنسی تعلق نہیں ہو سکتا وہ دوسرے سے اس کو نکاح کرائے گا اب وہ اس کے ساتھ باندھی جیسا تعلق نہیں رکھ سکتا ہے وہ ملم یس اور جو نہ رکھے طاقت یستتی کے معنی طاقت تھا لیکن تولن آگے آ رہا اس کے معنی بھی طاقت ہے تو علماء سمجھتے ہیں کہ کیا کریں گے اب بتائیں بھول گئے تجرید کر لیں گے یار بولو نا تجرید کے پہلے ہاں، معنی میں سے ایک معنی ختم کر دیں گے من لم يستطع اب طاقت نہ کریے جو نہ رکھیں منکم تم میں سے طولا طاقت کی حل المحصنات کہ وہ نکاح کر سکیں محصنات پاک دامن المؤمنات عورتوں سے آزاد عورتوں سے یہاں محصنات کے معنی آزاد عورت سے آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے فمی مامکت ایمان حکم تو پھر نکاح کر لیں ان سے جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ من فتیاتکم تمہاری باندیوں میں سے المؤمنات جو ایمان والی ہوں یہاں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا ایمان والی باندھی سے کر سکتے ہیں کتابیہ سے نہیں کر سکتے ہیں ساری بحث کا خلاصہ امام نصفی نے پیش کیا تفسیر مدارک میں کہ دیکھیے مستحق تو یہی ہے کہ ایمان والیاں ہوں بیوی بھی ایمان والیاں اور باندیاں بھی ایمان والیاں لیکن جس طرح بیوی کتابیاں درست اس طرح باندھی بھی درست واللہ عالم بھی ایمان اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو یہ ایک اشارہ دے دیا کوئی آدمی کہ باندھی یار نوکرانی اس سے کیا نکاح کروں کہا دنیا میں قدر و منزلت کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف ایمان ہے اور باندھی کا ایمان کتنا ہے اور تمہارا کتنا ایمان ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے سکتا ہے تم سے زیادہ اچھا ہو بعض حکم من بعض اور تم بعض کے حصے ہو وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے وہ بھی تو حضرت حبا کی بیٹی ہے فن کی ہو تو نکاح کر لو تم ان سے بھی ان کے گھر والوں کے اجازت سے اس کے مالک کی اجازت سے اور جب وہ نکاح کرائے گا تو میں نے کہا کہ اب وہ اس کی باندھی کی طرح نہیں رہے گی وہ آتو ہن اور دے دو تم ان کو ان کے مہر بالمعروف نیکی کے ساتھ محسنات غیر مصافحات لیکن باندھی کے لیے بھی ایک شرط ہے محسنات اس حال میں کہ وہ نکاح کی قید میں آنے والیاں ہوں غیر مصافحات اس حال میں کہ وہ مستی مارنے والیاں نہ ہوں بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں کچھ دن کے لیے نکاح نہیں بلکہ پوری زندگی کے ور متخداتی اخدان اس حال میں کہ نہ بنانے والیاں ہوں وہ اخدان اور اخدان کس کو کہتے ہیں یہ خدر کی جمع ہے غور سے سنیے خلیل کہتے ہیں جو اچھی نیت سے دوست بنے اس کی جمع خلا اور خدر کہتے ہیں جس کو بری نیت سے دوست بنایا جائے گندی نیت سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو یہ مجھے کیوں دوست بنا رہا ہے در پردہ اس کی نیت خراب ہوتی ہے وہ بری نیت سے دوست بنانے والی نہ ہوں فائدہ پس جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں فَإِنْ عطین نفاح پس اگر وہ انجام دیں کوئی بے حیائی کا کام بدکاری کر دیں تو پھر کیا کریں فَعَلَيْهِنَّا تو ان پر ہے نصف ما علی محسناتی اس کا آدھا جو ہے محسنات پر آزاد عورتوں کی جو سزا ہے من العذاب سزا میں سے اس سزا کا ان کو آزاد دیا جائے گا آزاد عورت کی کتنی سزا ہے کہا شادی شدہ ہو تو کوڑے مارنا مگر کوڑوں کا آدھا کر ہی نہیں سکتا وہ رجم کرنا رجم کا تو آدھا ہو نہیں سکتا ہاں غیر شادی شدہ کی سزا کتنی ہے سو کوڑے کہا بس اسی کا آدھا کر لو باندھی نکاح والی ہے تب بھی اس کو پچاس کوڑے اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی وجہ اس لیے کہ اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں اس کو دین سیکھنے کا اچھی طرح موقع نہیں ملے گا فَإِنْ عطن بِفَاحِشَةٍ بس اگر وہ انجام دیں کوئی بے حیائی کا کام تو ان کے اوپر ہے اس کا آدھا جو ہے آزاد عورتوں پر من العذابی عذاب میں سے اور یہ جو اجازت مل گئی باندھی سے نکاح کرنا نوکر کسی کی اور بیوی آپ کی یہ کھلی اجازت نہیں ہے ذَلِكَ لِمَنْ خشی الْعَنَتَ یہ اجازت ہے اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے انت سے مِنْكُمْ تُمْنِ تم سے اور عانت کے لفظی معنی مشقت میں پڑھنا اور یہاں مشقت سے مراد جس کو ڈر ہے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں جذبات سے مغلوب ہو کر کے کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی کو دیکھنے لگ جاؤں ایسے آدمی کو اجازت مل گئی کہ چل تو باندھی سے نکاح کر لے اب کوئی کہے کہ باندھی تو نہیں مگر نوکر عورت سے نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں الفاظ کے اوپر غور کر لیجئے مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ کیا ملازم عورت سے نکاح جائز ہے میں نے کہا جائز ہونے کی بات الگ ہے ذرا تصور کی نگاہ سے سوچو آپ کے پردادے کو کہا جاتا کہ ایک خاتون ہے بہت صفات والی ہے بیوی تمہاری ہوگی البتہ نوکرانی کسی اور کی ہوگی تو اگر شادی کرائی جاتی تو تیرا پردادا کیا کرتا کہتا ہے سر توڑ کے مر جاتا میں نے کہا بس خود فیصلہ کرا اچھا نہیں سمجھا گیا اس کو عورت پردے کے ساتھ بیچاری نہیں کر سکتی ہے سروس حالات بالکل ویسے ہی ہیں اور اگر بالفرض وہ کرتی ہے پردے کے ساتھ یا کوئی تجارت کرتی ہے بزنس کرتی ہے تو مرد کس لیے اجازت دے رہا ہے اس کو تاکہ پیسے کمائے پیسے وہ سوچ رہا ہے کہ بیوی یہ پیسوں کی مشین ہے اور مجھے لا کر کے پیسے دے گی اور شریعت کے حکم کے مطابق وہ خربوں کمائے اربوں کمائے اس میں شوہر کا کوئی حصہ نہیں ہے ذالک لمن خشی العنت منکم اور اگر وہ مالدار بھی ہو تو عرض کر چکا کہ بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمے نہیں ہے یہ سب یورپ کی دین ہے نہیں جی دونوں کمائیں گے مل کر کے اور دونوں برباد ہوں گے مل کر کے بچے کس طرح برباد ہوں گے سب کے سامنے ذالک لمن خشی رحانہ یہ اس کے لیے اجازت ہے جو مشقت میں پڑھنے سے ڈرتا ہے تم میں سے وان تصبرو اور اگر تم صبر ہی کر لو باندھی سے نکاح نہ کرو خیر اللہ تم تو تمہارے لیے بہتر ہے واللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سروس پردے کے ساتھ اور اس کے حالات ہی نہیں ہیں یرید اللہ علی بین الکو سنن الذین من قبلکم احکام دیتے دیتے بیچ میں روک کر کے تھوڑے سے ترغیب دی جا رہی ہے احکام پر عمل کی کیوں قرآن پاک کا یہ انداز نہیں ہے کہ صرف احکام کو سنا دیا جائے ورنہ تو ایک لسٹ پیش کر دی جاتی نماز فرض ہے زکات فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے کون اس پر عمل کرتا پھر ویسے ہی عمل ہوتا جیسے ملکی قوانین پر عمل ہوتا ہے نہیں قرآن کریم کیا کرتا ہے ایک حکم دینے سے پہلے اس کی اہمیت بیان کرتا ہے آخر میں اس کی ترغیب پیش کرتا ہے نہ عمل کرنے پر آخرت کی سزا سے ڈراتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک آدمی رات کی تاریکی میں اور تنہائی میں بھی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے مگر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے آگے کچھ کسی طرح کی باتیں آ رہی ہیں صدق اللہ مولانا العظیم عظیم چھوڑا سبقہ دیتے ہیں دس منٹ کا آج جمعہ ہے جلدی واپس آئیے جلدی چھوڑیے